نیت کر لوں جو کچھ سناؤں گا پڑھوں گا خود بھی کہوں گا جو کچھ اللہ توفیق سے اس پر عمل کروں گا مقرر نہیں ہوں اس لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ کام کی بات کہلا دے اور ہم سب کو با عمل بنا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اللہ تعالیٰ ہی کی دی توفیق سے نفس کے متعلق دو ہفتوں میں بیان ہوا اور اس سے ہمیں بھی نفع ہوا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی نفع ہوا اس میں نفس کی یہ پہچان کرائی گئی تھی کہ نفس کی قسمیں کتنی ہیں نفس کی قسمیں کتنی ہیں کون کون سا نفس کیا کیا کراتا ہے اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ غور کریں کہ ہم کون سے نفس والے ہیں سامنے ہو نظر یہ گردن بہت ادھر کرنی پڑتی ہے سامنے بیٹھو گے یا ادھر آ جاؤ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے سامنے بیٹھو پھر اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ ہمارے پاس کون سا نفس ہے آج پھر یہ چاہتا ہوں کہ تعارف پہلے ہو جائے تو بہت سے لوگ نئے بھی ہیں اس کے بعد آگے بات ہو نفس کے اندر ایک طاقت ہے انسان کے نف انسان کے اندر ایک طاقت ہے جس سے وہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے خواہ وہ خواہش بھلائی کی ہو یا برائی اس کو نفس کہا جاتا ہے ہر انسان کے اندر طاقت ہے دو طرح کی خواہشیں ہیں اور دونوں خواہش میں سے کبھی یہ کبھی وہ کرتا رہتا ہے یہ اس کا تعارف ہو گیا پھر اس کی قسمیں کتنی ہیں تو اس کی تین قسمیں ہیں اگر نف اکثر برائی کی طرف خواہش کرے اگر نف اکثر برائی کی طرف خواہش کرے اور اس پر شرمندہ بھی نہ ہو تو ایسے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں یعنی برائی کی طرف زیادہ امر کرنے والا نفس ریا و برائی کی طرف حکم کرنے والا ہے مگر جب کہ میرا رب رحم فرما دے یہ اس کو نفس امارہ کہتے ہیں یہ پہلا نفس ہوا جو اکثر کیا کرتا ہے اکثر برائی کی طرف کھینچتا ہے ترغیب دیتا ہے اور اگر کوئی برائی ہو جائے تو شرمندہ بھی نہیں ہوتا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دوسرا نفس نفس لوامہ ہے نفس لوامہ وہ نفس ہے جو گناہوں سے بچتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے مگر کبھی کبھار گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے لیکن جب گناہ کا احساس ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے پر جب نفس اپنے آپ کو ملامت بھی کرنے لگے اور اپنے اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہونے لگے تو اس وقت یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے قرآن کریم میں اسی سے متعلق ارشاد ہے اور قسم کھاتا ہوں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو خوب خوب سنور جاتا ہے اور اکثر بھلائی و نیکی کی خواہش کرتا ہے یعنی یہ نفس نیکی کی طرف اطمینان پکڑنے والا ہوتا ہے اسے اللہ کی یاد سے ہی چین ملتا ہے اور یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے اس نفس کا تذکرہ قرآن کریم میں ان لفظوں کے ساتھ آیا ہے اے اطمینان والی روح اے اطمینان والی روح آگے ارشاد ہے تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور تجھ سے خوش یہ اسے جیب میں رکھ لو کیا سیدھا اٹھتا ایسے اب یہ تینوں نب کا تعارف ہو گیا اور بیان میں اگر دوستوں بزرگ ہو میں نے اپنے لیے کچھ انتخاب نہیں کیا اس میں سے کوئی چیز اپنے اوپر فٹ نہیں کیا اپنا جائزہ نہیں لیا اپنا محاذبہ نہیں لیا اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ اس بیان سے ہمیں کیا کیا ملا یہاں بھی نفس کی ایک بڑی چال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بیان سے فارغ ہوتے ہیں تو دو طرح کی تعریف شروع کر دیتے ہیں ایک تعریف بیان کی اور ایک تعریف بیان کرنے والے کی ارے کیا کیا مضمون تھا ماشاء اللہ کیسے کیسے کام کی بات تھی ذرا جملے پر غور کیجیے گا کہ اگر آپ کے پاس بھی ایسا کچھ ہوا تو آپ مجھے بتائیں کیا کیا مضمون تھا کیسے کام کی بات تھی تو دوسرا ساتھی بولتا ہے ارے بھائی ماشاء اللہ تو بہت اچھے مقرر ہیں ابھی تم نے اس کا بیان ہی کہاں سنا کتنے کتنا تبصرہ ہوا اس پر اتنا ہوا کیا ایسا ہوا ہے آپ لوگوں کو بھی کبھی ہم کو تو سب ہوا اس لیے ہم جانتے ہیں آپ لوگوں کو بھی ایسا ہوا تو اگر ہم یہ نہ کہیں تو بیان میں کیا خرابی پیدا ہو جائے گی اور ہم بیان کرنے والے کی تعریف نہ کریں تو کیا ایسا حادثہ ہو جائے گا جس کی جس کے لیے ہمیں تبصرہ ضروری تھا کیا بات اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر تین چار ساتھی ہیں دو ساتھی ہیں تو وہ یہ کہیں ہمیں تو فلا فلا بات بہت لگی جو ہمارے بڑے کام کی ہے کیا ہونا چاہیے تبصرہ دوسرا کہ ہاں ماشاء اللہ یہ بڑے کام کی تو اور مجھے تو فلا بات جو لگی وہ تو کیا کام کی تھی سب پہلا کہہ ارے وہ تو میں بھول ہی گیا تھا یہ تو بہت ہی کام کی تھی اور اس پر تو ابھی سے عمل کرنا چاہیے کیا آپ کے سامنے جو یہ نقل کر رہا ہوں وہ آجیز واجز کیا اور کیا بولتے ہیں یہ آجیز نقل کرتا ہے اور یہ حقیر فقیر نقل کرتا ہے وہ آجز تو سب دنیا ہی عجیب ہم کہیں نہ کہیں اللہ ہی قدرت والا ہے جتنی توفیق ایک لفظ کی بھی ہوتی ہے سب آجیز کی کرامت نہیں ان کا احسان ہے کیا بلا واجہ کہتے رہتے ہیں ہاں؟ اور کہتے ہوں گے جن کے دل میں اترا ہوگا بہت زیادہ تو زبان باز نہیں آتی ہوگی کہنے سے اس لیے ایسا بھی ہوتا ہوگا الفاظ کو اپنی تاثیر کھو چکے ایسی جگہ پر الفاظ اپنی تاثیر کھو چکے رسمن کہا جاتا ہے رسمیں تو بہت ہیں ہمارے یہاں یہ بھی سب دھوکے ہیں نفس ہی کی بات ہے نا اس سے نفس کی ہوگی میں ایک بڑے مدرسے میں پہنچا پہلی دفعہ گیا تھا میرے لیے بالکل نیا ماحول تھا اور پتہ چلا شہر کا سب سے بڑا مدرسہ یہی ہے بہت سارے مدرسے اس شہر میں اور فلاں بڑے عالم اور فلاں فلاں بڑے عالم کہ یہی پڑھاتے ہیں وہی ذمہ دار ہیں ایسی باتیں ہوئی مجھے پتا نہیں تھا آج میزبان مجھے لے کر گئے انہوں نے کہا بھائی کہاں لے چل رہے ہو انہوں نے کہا ایسی ملاقات کے لیے تو میں نے کہا اچھی بات ہے چلو کہاں جانا ہے کہنے لگے ایک بڑا مدد ہے ایسا ایسا ہے وہاں جانا ہے یہ میری بات ہو رہی ہے پورے شہر کے بڑے ذمہ دار جن سے میرا معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ میں آپ کے شہر میں آؤں گا تو آپ مجھ سے ایک بیان کرائیں گے بعد مغرب یا بعد عشاء عصر بعد چائے پیوں گا اور اس وقت اگر ملاقات ہوئی تو اس وقت اگر اللہ نے کچھ دل میں ڈال دیا تو کچھ بولوں گا ورنہ خاموش رہوں گا یہ سب شرط کے ساتھ میں اس شہر میں پہنچا ہوں میرے جانے سے پہلے یہ بار بار فون آیا کہ آپ کو لینے کے لیے کسی کو بھیجوں دو چار آدمی میں اپاہش تو نہیں ہوں الحمد للہ کہ دو چار آدمی مجھے اٹھا کے لے جائیں گے میری ویل چیئر کھینچیں گے عجیب رسمیں چلی ہیں کہ بس اسی کو سب سمجھتے ہیں میرا حضرت احمد اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کو دیکھتا تھا وہ حضرت کے بدن میں حرکت ہوتی تھی تو کھڑا ہو جاتا تھا جی سر جی جی جی ایسا بولتا تھا اگر حضرت پیجامہ بدلنا چاہیں تو لنگی لے کے جلدی جلدی یعنی ہمیں تو ہر دم لگتا تھا حضرت گر جائیں گے شاید اس کی حرکتوں سے لیکن حضرت کی موجودگی میں وہ برے کارنامے انجام دیے جس کا تذکرہ بالکل مناسب نہیں حضرت شاہ وسول اللہ سالنتہ فرماتے تھے جس کو میری زبان میں میں کہتا ہوں تقریباً یہی مفہوم کہ یہ ہماری بدن پر گر گر کر ہم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں اور یہ ہمارے ہیں نہیں اس لیے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ تو یہ کرتے نہیں آج کل ساری پیری مریضی اسی میں ہو گئی کہ شیخ کو بس ایک جگہ شیخ کی حرکت ہوئی کہ دس مریض کھڑے ہیں کام کرنے کے لیے حالانکہ تکلیف پہنچاتے ہیں بہت تکلیف پہنچاتے ہیں ابھی میں کہوں گا مجھے دباؤ مت کچھ زمانہ میرا ایسا گزرا جس میں بہت بیماری تکلیف میں ابھی بھی ہے لیکن کم ہو گئی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی میرے پیر بہت دکھا کرتے تھے پورے جس پیروں میں بہت درد ہوتا تھا تو بیان کے بعد بیٹھ جاتا تو لوگ مجھے دبانا شروع کر دیتے اور مجھے اس سے راحت ملتی کبھی کبھی اعلان بھی کرتا بھائی پیر ہونے کی نسبت پر پیر نہیں دبوا رہا ہوں یہ عذر رہے مجھے بیماری ہے اس لیے پیر دبوا رہا ہوں تو اس میں بازے بوڑھے بھی دبانا چاہتے تھے سفید ریش والے اس وقت تو میرا بال بھی نہیں پکا تھا ایسے بال کالے تھے تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ نہ دبائیں اس لیے کہ مناسب نہیں ہے جب دبانے والا کوئی نہ ہوتا اور میری اشد ضرورت ہوتی تو پھر کچھ بات کی آپ نہ دبائیں تو بہت سے لوگ تو اسی پہ غصہ ہوتے تھے کہ جب سے پیر بن گیا جب سے پیر دبوانا شروع کر دیا اچھا چلو سنیے میں نفس کے چور ابھی بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے بھی اور آپ کے بھی اور معاشرے کے بھی اور وہ سفر کی بات بھی یاد رکھی اگر میں نے ایسا کیا جو واقعی غلط ہے تو اگر دو آدمی بیٹھ کر غیبت کریں تو تو حرام کر رہے ہیں اور میں نے کیا کہ حرام کہا جائے گا کیا سمجھ لو ادب کے خلاف کر دیا میں نے میں اپنی صفائی پیش نہیں کر رہا ہوں میں تو بہت سارے حرام کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے میرا تو بزرگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دوستو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں دعا کر دو یہ بھرم آخرت میں بھی رہ جائے اللہ اپنی مہربانی سے اللہ والوں کی برکت سے جنت دے دے ہاں۔ باقی بزرگی کا تعلق یہاں کہاں ہے یہاں تو بمبئی میں سیلسمین تھا جماعتوں میں چلا پھرا کچھ تھوڑا سا بولنا آ گیا زن حد پار ہو گئی کسی بزرگ کچھ بزرگوں نے ہمیں کچھ کہہ دیا کہ تو کہا کر نہیں کہتا تو غصہ ہوتے ہیں کام ذمہ لگایا کرتا نہیں ہے تو اس لیے ان کے حکم کی حکم ان کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے بات ہو رہی ہے میں نے جو کیا وہ اگر برا تھا تو یہ جو غیبت ہی حرام ہے کہ نہیں ہے معاشرے میں ہمارے دینداروں کے اندر ہم سب کے اندر ایک برا مرض لگا ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کے عنوان سے بیٹھ کر ان کے ساتھ دلی ہمدردی جتا کر قیمتوں کا بازار گرم کرتے اور یہ حرام اتنا حرام ہے کہ زنا سے زیادہ بری چیز ہے کسی کو نہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے ماحول کو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اور غیبت سے اس وقت تک بچ نہیں سکتا جب تک کہ ایک وصول ہمیشہ کے لیے یاد نہ کر لیں جب تک نہیں بچ سکتا دو نوجوان اور ایک دم نوجوان میرے پاس آیا کرتے تھے بیان سنتے تھے سلام مسافہ کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا چلے جاتے تھے ایک دن مجھے فون آیا کہ آپ نے حسد کے متعلق بیان کیا اس سلسلے میں ہمیں کچھ پوچھنا ہے اگر اجازت ہو تو میں گھر آ جاؤں کالینا میں رہتا تھا اور فرصت سے بیٹھا تھا گھر ہی پڑا تھا طبیعت خراب تھی میں نے کہا بھائی پڑھا ہوں اکیلا آ جاؤ جب آئے تو میں نے کہا حسد کی بات تو بعد میں ہوئی اس کے پہلے ہم نے غیبت کا بیان کیا تھا اس کا کیا ہوا پہلے اس پر عمل ہو جائے تو حسد کی بات کریں گے تو دونوں نوجوان میں سے ایک بولا کہ ہم لوگ پڑوس میں رہتے ہیں ہم عشا کے بعد کھانا کھا کر باہر اوٹے پر بیٹھ جاتے ہیں کبوترے پر اور ایران کی توران کی ان کی ان کی کیا کرتے ہیں یہی ہمارا دستور ہے روز کا لیکن اس دن جب غیبت کی بات سنا تو ہم دونوں نے طے کر لیا یہ اصول جو کہا بس یہی اب جملہ دہرانے جا رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے ان بچوں کا ہے کہ ہم دونوں نے طے کر لیا جو موجود نہیں اس کی بات نہیں ہم نے کہا شاباش بیٹا شاباش جیتے تو تم لوگ ہو ہاں؟ یعنی تم جیت گئے کیا جملہ کہا جو موجود نہیں اس کی بات نہیں اور یہ ایسی فطرت ہے انسان کی کہ جہاں دو جمع ہوئے دونوں کا نف اتنا تیز ہوتا ہے اس وقت اندر سے یہ مضمون یاد دلاتا ہے وہ مضمون یاد دلاتا ہے وہ فرد یاد دلاتا ہے وہ جماعت یاد دلاتا ہے وہ قل... یعنی ایک طرف سے یادوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے اور چاہتا ہے کچھ تو تبصرہ کرو کچھ تو تبصرہ کرو دونوں کے اندر یہ بات ڈالتا رہتا ہے اور پھر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے دیندار ہیں تو ان کو اچھی نیت سکھاتا ہے کاش شکیل سمجھ جاتا کہ نفس کیسا ہے اور آپ بھی سمجھ جاتے جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا دشمن کی خبر نہیں تو کتنا لوٹیں کیا پتا اور اسی کا تذکرہ ہمارے یہاں نہیں ہے کہاں تذکرہ ہے پورے سال میں کتنی تقریر کیا کتنی سنا نف کی بتائیے بتائیے تو بہت بڑے عالم ہیں اور کہہ دیے ایک بھی نہیں تو کہہ بھی نہیں یہ مقرر بھی ہیں ان کے بھائی بھی مقرر ہیں بڑے عالم ہیں ماشاء اللہ جو دشمن ہے ہمیں اس کی خبر ہی نہیں اسی سے بے خبر ہیں تو جہاں جوش دلاتا ہے افراد کو یاد دلا کر وہاں مضمون بھی دیتا ہے اور مضمون میں پہلے اندر کی نیت بدلتا ہے کہ تمہاری نیت صحیح ہے تذکرہ کرو اور تم تو اس لیے تذکرہ کر رہے ہو ارے کبھی آپ لوگوں کو کچھ ہوا ایسا کہ سب ہم کو ہی ہوتا ہے ہاں؟ ہوا ہے اور ہوتا ہے یہی کہیے تو تاکہ ہمیں پتا تو چلے ورنہ جب آپ کو کچھ نہ ہو تو یہ مضمون ہی غلط ہے بیان کرنا کہ یہاں تو سب نفس سے پاک بیٹھے ہیں اس لیے مضمون بیان نہیں ہونا چاہیے آج نفس کی چوریاں کھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو پھر بات شروع ہوتی ہے کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ عورتیں بہت بولتی ہیں عورتیں بہت باتیں کرتی ہیں کبھی سنتا تھا پڑھنے کے زمانے میں سنا تھا کہ کہیں اگزام ہوا بچوں کا اور ایک سوال کیا گیا کہ جو سب سے اچھا جھوٹ بولے گا اس کو انعام ملے گا دیکھا آپ نے کس عنوان پہ نفس لے کر گیا بچوں کی تربیت بہترین جھوٹ سے ہو رہی ہے کہ ٹیچر جمع ہو گئے کہنے لگے آج اسکول کے بچوں کا امتحان لو اور یہ امتحان کامن سینس کا ہوگا یہ کسی کلاس کا نہیں ہوگا کہ چھٹی والوں کا آٹھویں والوں کا دسویں والوں کا نہیں یہ کامن سینس جس کے پاس ہوگا وہ جواب دے گا تو کیا جواب سوال کیا گیا ہے کہ جو سب سے اچھا جھوٹ بولے گا اس کو انعام ملے گا ابھی صبح ہی میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے پوتی پوتے نواسے نواسیاں میں بولتا ہوں میرے پاس تھوڑی دیر آ جایا کرو آج چھٹی رہتی ہے تو میں پہلے پوتوں سے کہتا ہوں سب سے کہتا ہوں گھر میں چھوٹے بچوں سے کہ میں تمہارا دادا بھی ہوں اور تمہارا دوست بھی ہوں کیا ہوں تمہارا دادا بھی ہوں اور تمہارا دوست بھی ہوں تو دوست دوست کیسے بات کرتے اپن وائس کی بات کریں گے تو اگر بچوں کو دوست بنا لے تو کھل کھل کر سب باتیں کریں گے کہ نہیں کریں گے ہاں؟ تو پتا چلے گا یہ کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں نہیں ہم تو دادا ابا ہیں اے ڈھنگ سے بیٹھو اے ایسے رہو یہ بچوں کے ساتھ ہردم کی ڈانٹ ڈپٹ یہ مناسب نہیں یہ بھی نفس ایک دھوکا ہے ماں باپ ہردم دبائے رہتے ہیں بچوں کو ارے کھیلنے تو ان کا تو دن ہی ہے توڑنے کا پھوڑنے کا اچھلنے کا کودنے کا ان کا ایک بھتیجا ہے حافظ عبداللہ اور جب یہ آٹھ سال کا رہا ہوگا ابھی پندرہ سال کے قریب ہو گیا ہوگا تو میرے پاس آیا وہاں کالینہ میں حضرت ماں منیر صاحب دامت برکاتوں کی مجلس پہلے ہوتی تھی اس کے بعد کچھ لوگ میرے پاس بھی آتے اور میں بھی کچھ کہانی قسط سنا دیتا تھا اعلان بھی کرتا تھا بھائی جس کو ایک مجلس کا وقت ملا کرے وہ حضرت کے پاس جایا کرے یہاں انہی کا مال میں بیچتا ہوں وہ ہول سیلر ہیں میں ان کا ایجنٹ ہوں لیکن پھر بھی کچھ لوگ محبت کے مارے چلے آتے تھے ابھی محبت تو جس سے ہو جائے جس کو ہو جائے اللہ کرے ہم کو اللہ سے ہو جائے تو محبت کے بعد محبت ایسی دیوانی ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ خراب ہے کہ اچھی بس ہو گئی محبت ہاں۔ بادشاہ نے بلا کے پوچھا تھا دیکھا لیلا کو کہ بہت مجنو دیوانہ ہے تو کیسی ہے تو دیکھا تو تو لیلا ہی تھی ہاں۔ لیل لیل کا مطلب لال لیل کا مطلب رات اور رات کالی ہوتی ہے تو لیلا کالی تھی تو اس کو بڑا خیال ہوا اور کیا اسی کا مجنو دیوانہ ہے تو لیلا نے کہا مجنو کی آنکھ سے دیکھتے تو تمہیں پتہ چلتا میں کیسی ہوں تو یہ عشق ایسا جنون ہے کہ جب کسی سے ہو جاتا ہے تو نہ اچھا نہ خراب بس اس کی نظر میں وہ ہوتا ہے اور اس اللہ سب سے اچھا ہے دوستو عشق کو وہی کرنے کی جگہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے ہیں ان سے اچھا کوئی نہیں اللہ کے بعد اللہ نے جو بنایا تو علیہ صلاح السلام کو بنایا جمال میں کمال اور ہر صفت میں کمال آدمی جمال ہی دیکھ کر تو متاثر ہوتا ہے کوئی کمال دیکھ کر متاثر ہوتا کون سا کمال تھا جو وہاں نہیں تھا کون سا کمال تھا جو وہاں نہیں تھا تو جب عاشق ہی ہونا تو ایسے کا عاشق ہونا جس کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد خود کی ذات زندہ جاوید ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی نام روشن کر دیتے ہیں کہ ایسے کا عاشق ہے جس کا نام میں نے میرے نام کے ساتھ بلند کیا اور کرتا رہتا ہوں روز دن میں پانچ دفعہ ہر مینارے محراب سے آواز آتی ہے ایسے کا عاشق بنے گا تو تیرا نام بھی روشن کر دوں گا تو کیوں نہیں ایسے کا عاشق بنے اللہ کہاں حضرت تشریف دعا کرو کام کی بات ہو مجھ پر تو اتنا روگ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بیان ہی نہیں ہوتا بیٹھا ہو یہاں تھوڑا سا ٹھیک سچی عبد اللہ کی بات کیوں آ گئی تھی بھائی دیکھو وہ ضور رحمان جوتا دیکھو ویسا دکھ کر خراب ہونے والا ہو تو اندر رکھو حضرت یہاں تشریف لائیے یہاں جگہ یہاں تشریف لائیے یہاں عبداللہ کی بات کیوں ہو گئی تھی بھائی ہاں ہاں, ہاں،, ہاں، ٹھیک ہاں میں نے تو بچیوں سے کہا اب تو ایسا لگتا ہے میری نالائکی کی وجہ سے کہ ایئرپورٹ کے ملے ایئرپورٹ پہ ملیں گے ہاں۔ تو یہ بچوں کو جو بار بار ٹوکا روکا جاتا ہے ہر دم ہر وقت یہ ٹوکنے کا ایک جذبہ اللہ نے رکھا ہے یہ جذبہ ہے ٹوکنے کا جو اللہ پاک نے ہم سب کے اندر رکھا ہے نفس کے متعلق کچھ کتاب سے سنایا کچھ عرض کر رہا ہوں دعا کیجیے اللہ پاک کام کی بات کہلائے اور ہم سب کو بآمد بنا دے بہت پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا یہاں ہے یاد رکھیے روکنے ٹوکنے کا جذبہ یہ اللہ نے کیوں دیا اور وہاں ہم گئے تھے شہر میں اور ایک لڑکا چھوٹا سا مرید ہونے آیا تھا یہ تین باتیں ابھی اور ہیں اور بھی کچھ ہو تو آپ یاد دلائیے حضرت حکیم صاحب کی موجودگی میں مدینے پاک میں بہت سے بڑے بڑے لوگ جمع تھے بہت بڑے بڑے اللہ والے جمع تھے اس میں اس کی ضد ہوئی کہ تو بیان کر میں بار بار شرمندہ ہوتا رہا گردن جھکاتا رہا میری گردن جھکانے کا ناجائز فائدہ اٹھایا لوگوں نے کہ آپس میں اشارے شروع کر دیے جو دیکھا تو نہیں تھا لیکن قیاس یہی ہوا کہ آپ بھی کہہ دیجئے آپ بھی کہہ دیجئے ذرا آپ اشارہ کیجئے تو یہ کرے گا ایسے نہیں کرے گا اور ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ کہنے سے دھوبی گدھے پہ نہیں چڑھتا دھوبی سے کہہ دے پیدل کہہ جاتا چڑھ جا تو نہیں چڑھتا ہاں؟ گداوا کہ دھوبیا کہے تو گداوا بنا ہی چڑھتے ہے نا اپنے تو خوب چڑھے گا لیکن کہے تو چڑھ جا رہا ہے میرا گدھا ہے وہ نہیں چڑھتا ایسے اس گدھے سے کہا جا رہا تھا کچھ ہمارا دھوبی سے کہا گیا یہاں گدھے سے کہا جا رہا تو کچھ کہے تو کچھ کہے تو کچھ کہے اور میں بار بار شرمندہ ہو رہا تھا ان کو دیکھو ان کو دیکھو ان کو دیکھو سارے مشائق مشائقوں میں بھی ان کے رتبے بڑے مشائق بھی انہیں اپنا بڑا سمجھتے ہیں اب ایسے میں مجھ سے کہا جائے تو کچھ بیان کر تو میں کیا بیان کروں گا آپ بتائیے بے پڑھا لکھا لیکن ان بڑوں میں جو ہمارے سب کے بڑے سمجھے جاتے ہیں بعض بہت دفعہ انکار کے ایک بات کہا جب کہا میں تو انکار کرتا رہا حضرت میں تو قرآن بھی اردو میں پڑھتا ہوں تو کہا حضرت شیخ فرماتے تھے میں فارسی میں پڑھتا ہوں اس سے کیا ہو تم کہو کچھ پھر بھی میں خاموش ہو گئے اب یہ طالب علم آتے ہیں ہمیں روز ٹوکتے ہیں آپ نے جو کہا نا یہ یہ ایسا نہیں ہے نے کہا پھر کیسا ہے بھائی پچھلے اتوار کو میں نے کہہ دیا تھا مفتیلا تو کہا مبتلا تو یہاں نہیں بتایا تنہائی میں بتایا یہاں بتا دیتے ہم سب سے کہہ دیتے بھائی مبتلا ہے مبتلا نہیں ہو تو جو ایسا ہو اتنا نہ جانتا ہو وہ بیان کیسے کرے لیکن وہ حضرت نے کہا بیان کر اور یہ مضمون کا جوڑ ہے جو بیان کر رہا ہوں میں نفس کا کیونکہ یہی مضمون ہوا تھا وہاں حضرت نے پھر فرمایا کہ تم ایسا کرو کوئی تجربہ سنا دو پھر مجھے بہت خیال ہوا کہ حضرت کے تجربہ کہتے ہی مجھے ایک مضمون مل گیا اور خیال ادھر بھی منتقل ہوا کہ یہ ہے بڑوں کی اہل باطن کی توجہ بڑوں کی اللہ والوں کی یہ توجہ ہے جو نہ جاننے والے کے پاس بھی مضمون پہنچ گیا پھر ہم نے جب بولنا شروع کیا اس کا خلاصہ تھا یہ کہ نفس اور شیطان یہ دونوں دھوکہ یہ دونوں ہیں کہ نہیں ہیں تو اس کا جواب یہ ملا کہ ہیں یہی تو آپ لوگ بھی کہیں گے ہے نا اور ابھی میں نے کتاب سے سب آپ کو سنا دیا دونوں ہیں تو دونوں کرتے کیا ہیں اچھے اچھے کام کی ترغیب دیتے ہیں یا برائی کی طرف متوجہ کرتے اور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کر بیٹھو اتنی ترغیب کبھی ہاتھ پکڑ پکڑ کہیں پہنچایا جاتا ہے کبھی کان کے ذریعے اتنی ترغیب دے کر ایسی آواز دل تک پہنچا دی جائے کہ خود بخود اٹھ کے چلا جائے پہنچا دینے کی دو شکلیں ہیں ہاتھ پڑے کھینچ کر پہنچا دیا یا پھر اتنا سنایا اتنا سنایا کان کے ذریعے کہ دل بے چین ہوا کہ چلو ہم بھی جا کے دیکھیں گے یہ ہے پہنچانے کی ترغیب ترتیب اور اللہ والوں کے یہی ہوتا ہے کانوں سے سنا سنا کر دل کو اتنا متوجہ کرتے ہیں کہ پہنچا دیتے ہیں اللہ تک اور یہی جانا ہم نے چھوڑ دیا یہاں جانا چھوڑ دیا اللہ ماشاء اللہ تو نفس و شیطان دونوں ہیں دونوں دھوکہ دینے کا کام کرتے ہیں پھر کیا انہوں نے اب دھوکہ دینا بند کر دیا بہت دن تک کر چکے تو تھک گئے تو اس کا جواب وہی ملا جو آپ لوگ دیں گے کہ نہیں تھکے نہیں ابھی بھی دھوکا دینے کا کام کر رہے ہیں تو دھوکہ دینے کا کام جو کر رہے ہیں یہ سب کو دھوکہ دیتے ہیں یا ہم لوگ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں تو اس کا جواب ہم سب کو دھوکہ دیتے ہیں جہاں انہوں نے سو فیصد یہ تجربے کی بنیاد پر سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا دھوکہ یہاں ذرا بھی نہیں چلے گا وہاں بھی دیتے ہیں اور پھر اس کا بھی بیان ہوا ہوا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی سطح کو اپنی آنکھوں سے شیطان نے دیکھا تفصیل کی بات نہیں اس نے ترغیب دیا تھا گلیل جیسا بناؤ اور ایسے آگ میں پھینکو ایسی آگ میں کون لے آگے کے ڈالے گا یہ سب اس نے ہی تو مشورہ دیا تھا اور یہ ایمانی سطح اس نے دیکھ لیا کہ فرشتوں کی مدد آئی تو نفس تو سب کا سب کے ساتھ ہی رہتا ہے نا ہاں؟ جب فرشتوں کی مدد آئی تو کیا کہا مدد چاہیے نہیں چاہیے کیونکہ میرا تعلق براہ راست اللہ سے میں ان سے سمجھ لوں گا کہ مجھے کہنا ہے تم کہاں بیچ میں آتے ہو تو یہ کتنا بڑا تعلق ہے کہ بہت مسل مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یعنی آدمی اگر حالات میں ہو جائے اور کوئی محبت سے بات کر دے تو یہ بھی بڑا سہارا ہے یہاں تو ایسے حالات میں کہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے آ رہے ہیں اچھا ایک سوال یہ ہے کیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ فرشتے اپنے سے نہیں آتے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے تو آئیں گے یہ پتا تھا کہ نہیں ہاں؟ تو یہ بات تو واضح بھی ہو گئی کہ اللہ نے بھیجا ہے لیکن پھر بھی مدد لینے کو تیار نہیں آگ ایسی جو ایک دم سے ختم کر دے آنے واحد میں اس میں سے بچ کر نکل آئے تو جب بچانے والی ذات اللہ کی ہے ایسے حالات میں پوری مدد نصرت کے ساتھ ایک دم سے صحیح سالم رکھا تو تعلق میں اور اضافہ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا جو تعلق رہا ہوگا اس میں اور اضافہ ہوا ہوگا اس لیے کہ جب آدمی کسی کے کام آتا ہے وقت پر اور بڑی مصیبت پہ کام آتا ہے اور اس کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے تو اس میں تعلق میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ ہمارے بڑے محسن ہیں ہمارے ایسے ایسے وقت میں کام آئے تو یہ سب دیکھا غور سے سنیے اللہ ہمیں بھی سمجھ دے اور آپ حضرات کو بھی دوسرا تجربہ یہ ہو گیا کہ حضرت حاجرہ کو چھوڑا لے جا کر جہاں پلنے کا کوئی سامان نہیں اور حضرت حاجرہ کا یہ حال ہے کہ پوچھ رہی ہیں کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں پوچھنا بھی چاہیے کیا قصور ہوا معافی مانگ لیں ہم اور جب جواب نہیں ملا تو خود ہی سوال کر لیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اللہ پاک کا حکم کہاں بس ٹھیک ہے پھر وہ کافی ہے اس سے ایک بات اور یہ پتا چلتی ہے کہ اگر ہم اللہ پاک کا حکم پورا کرتے رہیں گے تو اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا یہ حاضرہ نے ہر حاجی کو یاد دلایا کہ یہاں آ کر تم یہ سبق یاد کر کے جاؤ کہ جب تک تم ان کا حکم پورا کرو گے وہ تمہیں ضائع نہیں کریں گے چاہے سارا سامان سارا نقشہ ضائع ہونے کا ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا ایسی ایمان والی عورت کو دیکھ لیا پھر ایسے ایمان والے بیٹے کو دیکھا کہ پھر تو اللہ کو ابھی پورا کر دیجیے اور جلدی کر دیجیے ان کی ایمانی سطح اللہ نے جو بیان کیا قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو ان کی باتیں نقل کی گئی وہ عجیب ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے کس قدر رہا ہوگا لیکن یہاں بھی آیا دھوکہ دینے کے لیے نہیں آیا آپ اس جگہ پھر میں نے ہم حضرات کے سامنے عرض کیا کہ حضرت میں نے کنکڑی تیسرے جمرے پر آخری پر مارا اور پھر واپس ہوا کہ یہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا اس کی دوری کتنے منٹ میں طے کی جا سکتی ہے تو ساڑھے سات منٹ مجھے لگے میں نے ساڑھے سات منٹ میں وہ طے کیا ساڑھے سات منٹ کی دوری میں تین دفعہ دھونا دھوکہ دینے آیا ہو اور ہم کو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے جو ہم اتنے مطمئن بیٹھے ایسا تو نہیں کہ اتنا وار کیا کہ ہم بے سدھ اور سن ہو کر پڑے رہ گئے اور ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا کیا لوٹتا ہے کیا کھینچتا ہے کتنے وار کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا اگر ایک لمحے کے لیے غافل ہوتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ فرماتے کیا ولا تکلنا الا انفسنا طرف قائم آئین اتنا ہی پڑھا جائے تو مصنوع سمجھ میں آ جائے گا اچھی بات کہ اللہ تعالیٰ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے مت کیجیے تو اس سے ایک بات یہ بھی ہوتی سب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اتنی دیر بھی غافل نہیں رہتا اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی دیر میں اتنا بڑا نقصان کر دے گا کہ نبی پنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں بچائیے اس سے ہمارے نب چیتن نے ہم کو کیا دھوکہ دیا ارے وہ کیا دھوکہ دے گا اپن بمبئی والے کیا سمجھتا ہے وہ اپن تو بمبئی والے اپنے کو کیا دھوکہ دے گا ایک دم ایسی جگہ پہنچا دیا کہ ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے یہ ہوش بھی باقی نہیں رہا ضرور پڑھیے ایک دم چونکہ حضرت نے کہا تھا کوئی تجربے کی بات سناؤ اس لیے انہی حضرات کی برکت سے مضمون آیا ورنہ تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا اور آپ جب آ جاتے ہیں کچھ کہہ دیتا ہوں تو آپ کی طلب ان کی عطا واسطہ میں بنا لیا جاتا ہوں ورنہ تو بہت سوچتا ہوں کیا بیان کروں تو کچھ نہیں آتا پھر کتابیں اٹھا کے کنگالتا ہوں آتا نہیں اسی میں سے سنا ہوں وہ پڑھا کا پڑھا وہیں گہرا رہ جاتا ہے جب یہاں آ جاتا ہوں تو کچھ اور ڈالتے ہیں وہ کہ ہم نے اس کا تعلیم بھیجا ہے تو یہ بیان کر اس کی یہ ضرورت ہے یہ بیان کر ہمارے دوست اور بہت اچھے آدمی ہیں وہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں اور بھلائی دوست چاہتا ہے دشمن تو نہیں چاہتا اور ڈاکٹر بھی ہیں اللہ ان کو ظاہری میں ہر فتنے سے بچائے اور اپنا کامل تعلق اپنی کامل رضا دے دے اور ان کی نسلوں کو بھی قبول فرمائے ان کی برکت سے ہم لوگ کو قبول فرمائے وہ بہت اچھے آدمی ہیں میں تو بہت میرا میرا تو جی ان سے خوش رہتا ہے ڈاکٹر فضل راوت میں ان کے پاس بیٹھا تھا کچھ بات ہوئی تو میں نے ان سے ایک بات کہا کہ ڈاکٹر صاحب پانچ منٹ روز نکالیے تین منٹ کسی دعا کے یاد کرنے کے لیے اور دو منٹ سنتوں کے سیکھنے کے لیے مصنون دعائیں اور مصنون آماد مصنون دعائیں اور مصنون آماد یعنی چوبیس گھنٹے میں ہم جو کچھ کرتے ہیں سب سنت کے مطابق کرنے لگے اور جن جن اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں مانگا ہے ان اوقات میں ہم دعاؤں کے مانگنے والے بن جائیں جس وقت کی دعا بھولے اس وقت خدا کو بھولے جس وقت کی دعا بھولے اس وقت خدا کو جس وقت کی سنت کو بھولے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا دعائیں اور سنتیں یہ ایک ایسا قدا ہے اور خصوصاً دعاؤں کے بارے میں اور اس میں سنتیں بھی لکھی ہیں کہ حسن حسین نام کی ایک کتاب ہے بازار میں ہر ایک کو خریدنا اور پڑھنا چاہیے جس کے کے جس جس کا ترجمہ کسی نے مجھے سنایا مجھے آتا تو نہیں کہ مستحکم قلعہ یہ بتایا کسی نے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مستحکم قلعہ قلعہ ویسی ہی حفاظت کے لیے کافی ہوتا ہے قلعہ بنایا ہی جاتا ہے قلعے کے جیسا ارے قلعہ کوئی کچا مکان تھوڑی ہوتا ہے قلعہ تو خود ایک ایسی تعمیر ہوتی ہے کہ جس میں دشمنوں سے پوری حفاظت ہو سکے اور ہر نو سے ہو سکے قلعہ بنایا اس طرح سے جاتا ہے پھر قلعے کے ساتھ بھی مستحکم لگا ہو تو کتنا مضبوط قلعہ ہوگا یہ تو یہ دعائیں مصنون دعائیں اور مصنون عمل یہ نفس شیطان سے لٹنے کے لیے بچ جانے کا مستحکم قلعہ ہے اب بھی اس کو سن کر کوئی اپنے نفس و شیطان سے بچنا نہ چاہتا ہو تو پھر اس سے بڑا تو کوئی بیوقوف نہیں کہ جو ہمیں ایسا کنگال کر دے جس سے ہمارا خدا ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی بگڑے اور دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے بدعمالیوں کی بنیاد پر اس سے بچنے کا اہتمام ہم نہ کریں تو ہم سے بڑا کوئی بےقوف نہیں اس لیے جب دشمن کا تعارف ہوا تو میں کم سے کم اس سے بچنے کی کوئی تدبیر تو ہو تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے کہا کہ پھر سنتیں بھی سیکھیے مثلا گھر میں داخل ہونے کی سنت یہ سب نفس کے بیان سے اس کا جوڑ ہے سب داخل ہونے کی سنت تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا ہاں نیت تو کرتا ہوں سنت پر عمل کروں گا مگر میں بھول جاتا ہوں اور ایک جھوٹ کی بات آئی تھی ایک دسترخوان پہ بچوں کی بات آئی تھی اور ایک بچوں کے روکنے ٹوکنے کی بات آئی تھی یہ سب ذرا یاد رکھیے سب ہم اکیلے ہی یاد رکھیں کیا تھوڑا تھوڑا بانٹیے نا اس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھول جاتا ہوں وقت پر نیت تو پوری کرتا ہوں کہ عمل کروں گا لیکن وقت پہ بھول جاتا ہوں تو یہ بھول جاتا ہوں یا بھولایا جاتا ہوں کوئی دشمن ہے جو وقت پہ نیک عمل کرنے کے لیے بھولاتا ہے یا ہم بھول جاتے ہیں وہ تو بھولاتا ہے پیچھے لگا ہوا ہے کیوں کہ وہ ذرا بھر بھی غافل نہیں ہے بس یہ یاد ہم کر لیں ہمارا دشمن ذرا بھی غافل نہیں اور کتنا چوکنا ہے اب یہ بات آگے سنیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب مثلاً آپ اپنے گھر پہنچے دروازے پر اور گھر کی چابی آپ نے پاس میں رکھا گھر کی چابی پاس میں رکھا نائٹ لیج لگتا ہے ہم بمبئی کے فلیٹ میں نائٹ لیج بولتے ہیں اسے جو کھینچ لو تو بند ہو جاتا ہے جو اس زحمت سے بچاتا ہے کہ کوئی آ کر دروازہ بند کرے تو کھینچ کر آدمی چلا جاتا ہے لیکن آپ ایسا نہ کریں کہ دروازہ کھینچ کر بند کریں آپ تو ایسا کریں کہ اپنی بیوی صاحبہ کو دروازے پر بلائیں کہ جب تک تجھے دیکھتے دیکھتے چند سیڑھیاں نہیں اتروں گا جب تک نہیں جاؤں گا کہ نہیں غصے سے اچھا ٹھیک ہے چل بہت ہو گیا ابھی بولتا تھا اچھا، اب تو کچھ سمجھ میں آتا دیکھو دروازہ بند نہ بسم اللہ نہ سلام جانے کے ٹائم یاد نف آتا ہے دیکھو ایسی حرکت کی ابھی کی دیکھو ایسی حرکت کی نہیں نہیں لیکن گھر کے لوگ کام کاج میں بھی ہوتے ہیں اب ہماری ایک تقریر اسی میں اشارے میں ہو گئی آپ سمجھ لیجیے کیا کیا ہے اس کے پیچھے میں کیا کروں مجھے تو پتہ نہیں ابھی گاڑی ادھر ادھر جائے گی میں نفس کی بات کہنا چاہتا ہوں اور آگے تھوڑی سی رمضان کی بھی کہنا چاہتا ہوں اس لیے دروازہ بند کرنے کی زحمت گھر والوں کو نہیں ہوتی اور دروازہ کھینچ کے بند کر لیا بلاک ہو گیا ہو اور چابی رکھا اپنے پاس جب کھولنا ہوا تو اسے کھول لیا اور اس میں یہ نیت کر لیا کہ جب ہم گھر جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارے گھر والے لیٹ جائیں گے تو سوئے ہوں گے دوپہر کو ایسے وقت جائیں گے قید اللہ کر رہے ہوں گے کبھی ایسے وقت جائیں گے کہ ہو سکتا ہے باتھ روم میں ہوں کبھی کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ مسلے پہ نیت باندھ کے کھڑی ہوں کبھی ایسا وقت ہوتا ہو سکتا ہے کہ چولہے کے پاس کچھ چولہے پہ چڑھایا ہو جس کی نگرانی کر رہی ہوں کھڑی کر رہے کہ اب یہ جوش میں آ رہا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پتیلی کے باہر آ جائے اس لیے میں چابی اپنے پاس رکھتا ہوں کہ گھر والوں کو راحت پہنچے تو اس سے کچھ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا دنیا کمانے کی ہر منٹ میں ہر منٹ اتنی تیزی اتنی یادداشت اتنا موقع شنا اتنا کہ پوچھو مت کہیں سے دنیا نکل نہیں سکتی لیکن دین کے بارے میں مفت میں چابی گھر کی رکھو مفت کا ثواب روز ہاں؟ کہ کون نہیں رکھنے دیتا کون نہیں سوچنے دیتا وہی نفس و شیطان کہاں یہ سب سوچو کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی بات بتایا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو میں نے کہا کیا بھی آپ نے رکھا جیب میں آپ سمجھدار آدمی رکھتے ہوں گے اور اب تو آپ لوگ بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ اللہ کیا خیال ہے رکھ لیجیے اب کہیں گے گر جاتی ہے جیب سے گر جاتی ہے موبائل کتنی دفعہ گرا آپ کا آپ کے جیب کی کنگھی جو آپ ہیرو بنتے ہیں بار بار بال بناتے ہیں وہ کتنی دفعہ گرا خالی گرنے کے لیے چاہ بھی ہے ہم لوگ مدرسے چڑھی جایا کرتے تھے ایک زمانے میں تو ایک ہی ہوٹل ہم لوگوں نے طے کر رکھا تھا وہیں جاتے تھے وہیں ناشتہ کرتے تھے استنجا وضو کرتے تھے آگے بڑھتے تھے تو استنجا کھانے کی چاہ بھی دیتے تھے تو اس میں تین فٹ کی لکڑی میں باندھ کے رکھا تھا کہ کوئی جیب میں ڈال کے لینا جائے اب اس کو کے جاؤ سنبھالو اور لا کے دے کے جاؤ تو آپ تین فٹ کی مت رکھیے ایک بارش کی رکھ لیجیے اگر گر جاتی ہے تو نیکی کمانا ہو تو ہزار راستے بنیں گے اور نیکی کی اہمیت نہیں تو کوئی سوچا ہی نہیں جائے گا ہر بات میں چھوڑ دو اور جانے دو کر لیں گے ہو جائے گا اس میں کیا حرج کی بات اس کے بغیر بھی تو چلتا ہے دروازہ کھولا ہمیں کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ نے دروازہ کھولا اور سچی نیت تھی آپ کی صبح گھر سے نکلنے کے وقت سے اور اب تک کہ سیدھے پیر سے داخل ہوں گے گھر میں لیکن جب یہاں دروازہ کھول کے داخل ہوئے تو بائیں پیر سے داخل ہو گئے بھول گئے یہ بھول چوک کیوں ہوتی ہے یہ ہر دم کی بھول چوک تو انسانی فطرت سے ہوگی لیکن جو ہمیں ہر دم بھول چوک ہوتی ہے کہ ہر نیکی کے کمانے کے موقع کو ہم بھول جاتے ہیں دوستوں بزرگوں یہی سب باتیں بہت غور طلب ہیں کہ ہم ہر نیکی کے کمانے کے وقت بھول جاتے ہیں کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے نہ بھول گئے موقع نکل گئے نف کھینچ کر کسی ایسے واقعے کی طرف لے کر جاتا ہے جس میں ذہن کو مشغول کر دیتا ہے کہ اس کو یہاں مشغول کرو تاکہ اس وقت کا عمل یہ بھول جائے ارے کچھ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں تجربے کی ہے کہ خالی شکیل کا یہ تجربہ ہے آپ لوگ کا نہیں ہے اور یہ مضمون جو بہت بے شمار ہمارے پاس آتے ہیں یہ دو وجہوں سے آتے ہیں آنکھوں کے ذریعے آتے ہیں کان کے ذریعے آتے ہیں ابھی اس کا مضمون اس کا بیان نہیں کر جس نے جتنی اپنے آنکھوں کی حفاظت کیا اور جتنی اپنے کانوں کی حفاظت کیا اس کے پاس نف شیتان کے بھیجے ہوئے ایسے میس بہت کم ہوں گے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے میسجز بہت ہوں گے اس لیے ان دونوں کی حفاظت سنت طریقے پہ ہو سکتی ہے بس اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی اب داخل ہوئے داخل ہوئے تو بھول گئے یہ براہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے آیا تھا میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھول گئے تو سچ بتائیے جب آپ داخل ہو کر بھول گئے تو کیا آپ کو ایک خیال فوراً نہیں آتا کہ آئندہ خیال رکھنا جیسے سوچا کہ ارے سنت کے خلاف عمل ہوگا تو ایک خیال فوراً نہیں آتا آئندہ خیال رکھنا کا آتا ہے ہمیں کہ یہی نفس ہے کیا یہ یہ نفس ہے آئندہ خیال رکھنا ایسا موقع ہو تو کیا کرنا ہم نے کبھی ایسا ہو گیا تو کیا کرنا اب جب آیا اس نے داخلے کے وقت ایک مضمون کوئی شخصیت کوئی دشمن جس کو غصے میں یاد کرتے کرتے گھر میں داخل ہوئے کوئی پیاری شکل سوچتے سوچتے گھر میں داخل ہوئے کچھ ہوا تھا اور بھول ہو گئی سنت کے خلاف داخل ہو گئے تو کیا خیال آئے گا فوراً نفس کی طرف سے آئندہ خیال رکھنا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس وقت کا تو عمل یہ ہے کہ پہلے داخلے کی دعا پڑھ لی جائے پہلے توبہ استغفار کر لیا جائے کیا جائے کہ اللہ میں اس وقت سنت طریقے کو بھول گیا مجھ کو معاف کر دیجیے میں توبہ کرتا ہوں پھر دوسرا عمل داخل تو ہو گئے اس لیے کیا کریں گھر میں داخلے کی دعا پڑھے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسئلہ نہیں جانتے نمازی کے ٹھیک چیز میں بیٹھے رہتے ہیں کہ دائیں سے نکلے کہ بائیں سے نکلے بیٹھے رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے تو دیکھے دیکھے بغیر انجانے میں ایسے کراس کرتے ہیں اور کراس کر کے یہاں آ جاتے ہیں ہی یہاں ہوتا ہے پھر کوئی کہتا ہے بھائی وہ نماز پڑھے تو پھر واپس چلے جاتے یہ آ کے نفس کہتا ہے واپس ہو جا یہ کون کہتا ہے اتنی دیر میں کون ترغیب دیتا ہے ہاں؟ اور جس نے یاد دلایا اس کو کس نے کہا تو یاد دلا جو ہونا تو ہو چکا جو ہونا تو ہو چکا بندہ جو غافل تھا وہ جانتا کہ نماز پڑھا تو ہرگز نہیں گزرتا ایک ہونے والا عمل ہو چکا اس سے کہتا اسے یاد دلا اس سے کہتا پکڑ دینا واپس ارے ہے ہر وقت چوکنا نہیں چوکنا ہے کون کون سی مثال دی جائے دوستوں بزرگوں اور ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ نفس نے کیا لوٹا شیطان نے کیا دھوکہ دیا ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پھر دعا پڑھیے دعا ہو گئی اب الٹے پاؤں سے باہر نکلیے گھر سے باہر ابھی کیجیے آئندہ نہیں آئندہ نہیں ابھی کیجیے کیا کیجیے بائیں قدم سے باہر نکل جائیے اور باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیجیے کتنے عمل ہوتے جا رہے توبہ ہو گئی گھر میں داخلے کی دعا ہو گئی واپس نکلنے کی سنت ہو گئی واپس نکلنے کی دعا ہو گئی سنت ایک الگ عمل بنا اور دعا ایک الگ آ گئے اور پھر اب سیرے پر سے داخل ہوئیے پھر دعا پڑھیے ہم نے کہا دو چار دفعہ کر کے دیکھیے جہاں آپ دروازے پر پہنچیں گے نفس سارے مضمون کو چھوڑائے گا اور کہے گا سنت گھر میں جانا سیدھے پیسے سنت ہاں؟ کون کہے گا وہی کیوں کہ جانتا ہے تو پھر اتنا عمل کر لیں گے کہ تو بہت سارا کما لیں گے اس لیے ایسا کرو کہ ایک ہی پر رہنے دو بھائی سنت ہے سیدھے پیسے داخل ہو جاؤ اگر دروازہ بند کرنا ہے تو کوئی آدمی ایسے پیچھے ڈھکیلتا نہیں بلکہ پلٹ جاتا ہے پھر اور مسلمان ہے تو بسم اللہ کہہ کے بند کرتا ہے سلام کرتا ہے بسم اللہ کرتا ہے دعا پڑھتا ہے سب مسلمان کا کام ہے ایک آدمی مجھ سے بار بار ملاقات پہ پوچھا کرتے تھے کہ تم رات کو جب بستر پہ سونے جاتے ہو تو ایک دم سے جا کر سو جاتے ہو تم ان کو کچھ بولتا ہی نہیں کچھ جواب نہیں دیتا کئی دفعہ پوچھا میں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا جیسا بن گیا کہ سنتا ہی نہیں ایک دفعہ سفر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کتنے مصنوع اعمال کرتے ہیں تو ایک دو کی اور سونے میں نے بھائی صاحب ذرا بیٹھو بیٹھو دیکھو کیا کیا کرتا ہوں پوچھ رہے تھے نا اس دن دو دفعہ مجھ سے اسی چوبے میں یہ ساری سنت کا تاریخ ہے خیر میری بھلائی کے لیے تم نے سنا سوچا ہوگا ہم نے کہا دیکھو کیا کیا کرتا ہوں اس نے حسین میں چھبیس اولاد لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ للہ اس کی کوشش ہوتی کہ سب پورے ہو جائیں اس میں مصبحات کیا کہتے ہیں سورتوں کو کیا کہتے ہیں مصبحات وہ سب نہیں پڑھ پاتا ایک دفعہ سب پڑھا تھا کہ سنت ادا ہو جائے ورنہ ایک پڑھتا ہوں سب اور اب کل وہ بھی ہمارے امام صاحب نے جمعہ میں اتنا پڑھا کہ یاد کیے ڈیر یاد ہو گئے اس سنت کا بڑا اہتمام اس کے علاوہ کوئی سنت ہی نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ جس میں مخلوق سنے وہ ساری سنت ادا کی جائے گی اور جس میں خالق دیکھے اس میں بھولا جائے گا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے دروازہ پلٹ کر ایسے بند کرنا چاہا آپ کی نگاہ فوراً وہاں پڑی کہ ارے یہ تو یہاں پانچ سو روپئے کا نوٹ بھی چابی کے ساتھ گر گیا تھا اور ابھی تو میں نے رکھا تھا کنفرم ہے ہنڈریڈ پرسینٹ کہ یہ ہمارا ہے ابھی رکھا تھا اور یہ گر گیا تو دروازہ بند کر کے چلے جائیں گے کہ آئندہ خیال رکھنا یہی ہوگا نا وہ نوٹ جو گرا ہے تو اس وقت دروازہ بند کر کے چلے جائیں گے کہ آئندہ خیال رکھنا نوٹ گر جائے تو اٹھا لینا کہ اسی وقت اٹھائیں گے تو مطلب سنتیں چھوٹ جائے تو آئندہ خیال دعا بھول جائے تو آئندہ خیال کچھ اور چیز رہ جائے تو آئندہ خیال اور اگر نوٹ گر جائے تو فوراً اٹھانا مطلب اس کی قیمت بہت کم ہے اور یہ نوٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے کہ اس سے گاندھی جی بنے ہیں نا تو گاندھی جی قیمتی آدمی تھے تو یہ تجربے کی بات وہاں بیان کی گئی تھی تو آپ کے بھی کچھ کام کی ہے یا نہیں ہے اب اب سے ذرا غور کریں گے تو آپ کو بار بار یہ ملے گا آئندہ خیال رکھنا پھر پڑھ لینا مثلا ابھی آپ کو نماز کے فضائل اچھی نماز کی اکثر پڑھی جائے اس کا بیان ہو گیا کہ دیکھو اچھی نماز ایسی ہوتی ہے جس میں دل لگانے کی کوشش کی جائے اور دل اس طرح سے لگتا ہے ایسے لگتا ہے ایسا لگتا ہے ایک رکعت نماز پڑھا اچھی نماز کی نیت سے لیکن سب بھول گئے تھے تو دوسری رکعت میں کوئی خیال ہوا تو نفس نے کہا آدھی تو بگڑ گئی اب آدھی میں کیا خیال آئندہ دو رکعت اطمینان سے پڑھنا نہیں ابھی جتنی دیر میں آدھی پڑھا تھا نا ایک رکعت اس سے زیادہ دیر میں دوسری رکعت پوری کریں گے تاکہ وہ جتنا وقت وہاں ضائع ہوا تھا پورا ہو جائے یہ جائز ہے نہ جائز اگر پڑھ لیا جائے تو پہلی رکعت سے دوسری رکعت نفل میں لمبی ہو جائے تو چلے گا نہیں چلے گا بمبئی والوں کو چلے گا تو کہاں کہاں کتنے دھوکے دیتا ہے ہر وقت دھوکے دیتا ہے ہر وقت ہمارے حضرت کے ایک چٹکلا چھوٹا سا سن لیجیے حضرت محبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی رضوان صاحب کھانا لگا رہے تھے دسترخوان پہ اندر سے لا کے رکھ رہے تھے پھر چمچ لے کر آئے ساتھ میں کئی ایک اس میں ایک گر گیا تو اٹھایا اور کہا دھوکے دیتا ہوں نے فرمایا یہ کام آپ نے کب سے شروع کر دیا نہیں سمجھے آپ ان کا مطلب تھا دھوکر لا کر دیتا ہوں اور انہیں کہہ دیا دھوکے دیتا ہوں دھوکہ دینے کا کام کب سے آپ نے شروع کر دیا ہے اللہ والے بڑے زندہ دل ہوتے ہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا جیا کرتے ہیں ہزار غم ایک طرف ہو خدا کی یاد ایک طرف ہے سارا غم ہلکا ہوتا ہے اور خدا کی یاد سے غافل رہیں گے ہر غم بھاری ہوگا ہر لمحہ بھاری ہوگا اور جس کو خدا کی یاد بیٹھ جائے گی میں تو کہتا ہوں پریشان آ لو مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ نہیں جاتا گھر آپ کے گھر سے باہر میری ضرورت ہے آپ کے گھر لا کے پڑھا ہوں آپ دیجیے مجھے کوئی تجربے کی بہت سی باتیں اس وقت وہ نہیں سنا تھا میرا دوسرا مضمون رہ جائے گا تو ایک دھوکہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں ہر دم ڈاٹ ڈپٹ کرنا ہر دم یہ روکو وہ ٹوکو ان کی تو فطرت اللہ نے ایسی بنایا اچھلنا کودنا چیخنا چلانا مارنا یہ سب کچھ سمجھانا ہو تو اگر پیار سے سمجھائیں تو ٹھیک ہے ورنہ کبھی کبھی بناؤ کی غصہ کی غصہ تو کم ہے چیختے اتنی تیز ہے کہ ڈر رہے گا آج تو مار ہی ڈالیں گے یہ کبھی کبھی ہو ورنہ مار کا آدمی ہو جاتا بچہ بہت سے زیادہ ماریں گے نا اور کیا ہوگا اور میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں حضرت مفتی صاحب جو ہمارے شیخ ہیں مفتی محمد حنیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا میں شیخ کیا کسی وجہ سے میری کسی غلطی کی پاداش میں مجھے نکالا گیا تھا میں بہت دن کے بعد گیا ڈرتا رہا ڈرتا رہا گیا تو نفس بہت ڈراتا رہا مت جاؤ مت جاؤ ارے ہم نے کہا یار زندگی بھر تو مار کھایا ایک دن اور مار کھا لوں گا جن بچوں کو پیٹ پیٹ کر پڑھایا جاتا ہے وہ بچے مار کے عادی بن جاتے ہیں ان کے سارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں وہ کبھی معاشرے میں جی سر اٹھا کر جینے کو ان کی تمنا نہیں ہوتی وہ اتنے ڈر جاتے ہیں بچپنے کا دل ہے کیوں اتنا اس کو شام شام ڈر ڈر خوف پیدا کر دیتے پیار سے سمجھاؤ پیار سے سمجھاؤ کبھی کرو غصہ کبھی کرو جس دن کرو اس دن ایسا دکھاؤ کہ آج تو ہم تجھے مار ہی ڈالیں گے یہ ہر دم دیکھتے گھروں میں فکر ہر دم روک تو یہ ٹوک وہ ٹوک وہ ٹوک وہ روک تو ارے بھائی کیا اور عبداللہ آٹھ سال کا رہا ہوگا ان کا بھتیجا بولے آصف صاحب کا حضرت ماں منیر صاحب کی مجلس سے میرے گھر آیا کرتا تھا اور چھوٹا بچہ بھی بھوک بھی لگی رہتی تھی عارف بھائی جن کا بچہ ہے ان کا نام عارف تو میں ان سے کہتا تھا بھائی تم لوگ حضرت کی مجلس سے بہت جلدی آتے ہو اور ہمیں تو پتہ نہیں تم کتنے آئے ہو انڈے تو میرے گھر میں موجود رہتے ہیں پاؤ تم جتنے کھا سکو اتنے لے کر آیا کرو اس لیے کہ اس وقت میرے گھر کوئی بچہ نہیں رہتا جس سے میں پاؤ منگاؤں میرے گھر کا کوئی ہوتا نہیں تو پاؤ تم لاؤ کھاؤ ہمارے یہاں اور بنا تو اتنے آ رہے ہیں اتنے کا آملیٹ بن جائے گا اور گھر میں سالن دوسری اور چیزیں رہتی وہ کھا لینا پاؤ تم لے کر آیا کرو تو بے تکلف دوست بھی ہیں کبھی پاؤ لاتے بھی تھے کھاتے بھی تھے تو ان کا بیٹا آٹھ سال کا تھا تو اس نے مجھ سے کہا شکیل بھائی شکیل بھائی آپ مجھے بیٹھ کر لیجئے نہیں نہ آپ وقت تو بےچارے بمبئی والے کہاں جائے تم مجھے بیٹھ کر لو اور نہیں تو میں منا مرید سے ہو جاؤں گا میں نے کہا بھائی اتنا اچھا گراہک ملا ہے میمن مرید ہدیے دے گا میمن مورید ہاں میمن مرید تو بڑے ہدیے دیتا ہے اس لیے میمنوں میں رات دن گھومتا ہوں کوئی ہو جائے ایک بھی نہیں ہوتا سارے عقل مند نکلے ہاں؟ حضرت احمد لاڈ صاحب کی بات ان کے خاص آدمی نے سنایا کہ ایک جوان تھا وہ بار بار ایک شیخ سے کہتا تھا کہ حضرت مجھے مرید بنا لو تو انکار کرتے تھے بناؤں گا ٹھیک ہے آتے جاتے رہ لیکن بہت دفعہ اس نے کہا ہم کو مرید بنا لو مرید بنا لو تو کہا اچھا ہاں میرے ساتھ کچھ دن رہے پھر بناؤں گا وہ کچھ دن رہنے کے بعد بولتے ہی نہیں مرید بنا لو حضرت نے سوچا یہ تو ایک دم ایک دن بھی نہیں کہتا مرید بنا لو تو حضرت نے پوچھا کہ مرید نہیں بننا چاہتا کیا تو اس نے کہا نہیں چلو پھر کیا بولے شیخ اتنا تو ہزیرہ آتا ہے مریض بن کے کیا کروں گا ہاں؟ تو مجھے بھی وہ مرید ملا میمن میں نے کہا آج بچہ ہے کل تو بڑا ہوگا اور اس کو کہیں گے پھر اس کا بھائی پیدا ہوا عبد الرحمان تو میں نے کہا دیکھ بھائی یہ گڑبڑ ہونے نہ پائے کہ دوسرا کوئی گھر میں ہے میں ہی رہوں گا تیرے گھر میں آؤں یہ جیسا ذرا سا بڑا ہو جائے بیٹھ کرا دینا تو اس کو بھی بیٹھ کرایا عبد الرحمان عبد الصحب سب بیت ہو گئے اس بیت میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان کے والد محترم جو اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند ہو رہا ہے بہت بڑھاپا آ گیا تھا اور میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی جب بڑھاپا آ جائے اگر اب تک توبہ نہیں تو آپ کسی شیخ کے پاس جا کے توبہ کر لو پچھلی اس لیے سب معاف ہو جائے گی تھوڑی سی بچی ہوگی اللہ پیار کی رنگا دیکھے گا وہی معاف کر دے گا کم سے کم بڑھانے بڑھاپے میں تو توبہ سے متحر کرو اب تو کر لو دوستوں ہم گناہ کر کے چھپاتے ہیں ایک عمل کرتے گنا کرتے اور چھپاتے اگر گنا کر کے ایک عمل توبہ کا کر لے تو چھپا رہے گا نہیں چھپانے کی کیا ضرورت گنا کر کے چھپانے کے بجائے اگر ہم توبہ کر لیں تو رہے گا نہیں تم چھپانے کی کیا ضرورت تو ہاں؟ کہاں تک چھپائیں گے مخلوق سے تو چھپتا ہے کیا خالق سے بھی چھپتا ہے ہاں؟ پھر اس گناہ کی نوسیت کی برائیاں کس کو لگتی ہیں ہم نے کیا تو ہم کو لگے گی اس لیے گنا سے بہت فوراً جلدی توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے بعد یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس سے کہا عبداللہ جب کسی کو بیٹھ کرتے ہیں تو کچھ وظیفہ بھی بتاتے کہ یہ بھی پڑھا کرو اور یہ کیا کرو تو تجھ کو بھی کچھ بتا دوں کرنے کے لیے اس نے کہا ہاں بتاؤ ہم نے کہا خوب مستی کرنا خوب دھمال مچانا خوب کودنا ایسی بہت ایسا ہی ہے وہ اس کی ماں تنگ آتی ہے میرے میں کھانا کھایا کرتا مجھے معلوم تیرا وظیفہ تو یہی بہت خوش ہوا کیا چاہیے اس کو ہاں؟ میں نے کہا لیکن جب امی کہہ تب ایک دم خاموش بیٹھ جانا تو امی تو کہیں گے دن بھر میں نظاری ہزاروں دفعہ کہتی رہتی ہیں اور وہ فطرت اس کی فطرت تو کیسے بدلیں گے آپ اس لیے جن گھروں میں بچے ہیں اب تو اور بزرگوں سے بہت پیار سے سمجھاؤ اور سمجھانے میں دو تین باتیں خاص اگر آپ کو ٹھیک لگے تو میں نے کتاب میں پڑھا نہیں تھا میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام کی بات ہے اس میں ایک بات کہ دیکھو نف شیتان جو دونوں ہمارے دشمن ہیں کیا ہے نف شیطان دونوں ہمارے دشمن ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں برائی کا کام ابھی کرو برائی کا کام ابھی کرو اور بھلائی کا کام بعد میں یہ کہتے اور اللہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے اچھے بڑے ہمدرد ہیں ابھی ابھی وہ خالی کہیں تو صحیح یہ کہنے کو آپ کم نہ سمجھیے غالباً سفیان سعودی رحمت اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ نام میں بھول گیا فرماتے ہیں میں میرے ماموں کے یہاں رہا کرتا تھا میں ان کے ماموں کا نام بھی لکھا تھا بہت بڑے اللہ والے وہ تحجد کے وقت اٹھ جاتے تھے میری نیند بھی کھل جاتی تھی میں بہت چھوٹا سا تھا تو مجھ سے کہتے تھے بیٹا تم بہت چھوٹے ہو تم بس دو چار دفعہ یہ کہو اللہ پاک دیکھ رہے اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں اللہ پاک دیکھ رہے اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے اتنا اس کا بڑھ گیا ایسا کامل ہو گیا کہ گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکے غالباً انہیں کی بات ہے کہ کیونکہ آخر میں انتقال کے وقت کسی نے پوچھا تھا رو رہے تھے کسی نے پوچھا حضرت کیا گناہ یاد آ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ تو نیچے ایسے ہاتھ بڑھایا اور چٹکی میں مٹی لیا اور چھوڑا کا اتنا بھی یاد نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کیا ہے لیکن اس وہ ذات ایسی بے نیاز ذات ہے کہ کس بات سے پکڑ لے کہا نہیں جا سکتا تو بچوں کا وظیفہ تو کچھ اور ہی ہے لیکن انہیں بچپن میں یہ بات سب سکھائی جائے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے گاڑی جہاں سے مڑی تھی کہ میرے پوتی پوتے ناتی نواسے سے سب آ کر بیٹھے تھے اوپر یہ سنا رہا تھا نا اور یہ کیوں سنا رہا تھا ابھی آگے سن لیجئے کہ میں کیوں سنا رہا تھا تو میں نے زور سے پوچھا ہم نے کہا دادا ابا کیا بولتے مسلمان کبھی تو سب زور سے بولے مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور تھوڑی ہی دیر پہلے سوال کیا تھا کہ جمعہ کے دن درود پاک کس نے کتنا پڑھا تو جو ہمارا آٹھ سال کا پوتا ہے محمد انس اس نے غالباً سات ہزار سے کچھ زیادہ بتایا کتنا پڑا جمعہ کے دن بولو کتنی بڑی عمر ہے ایک مرید صاحب کا فون آیا کہ ہم نے کارنامہ دکھایا انہوں نے یہ بتایا نہیں یہ کارنامہ دکھایا لیکن سنایا اسی لیے کہ انہوں نے کارنامہ دکھایا تھا مرید لوگ بھی شیخ کو بناتے کیا کرتے اور جب شیخ بنا لیا تب اس کو بنانے کی فکر میں کیوں لگے ہو یا تو بناتے ہی نہیں پہلے پھر بنا لیتے اور پھر بناتے شیخ کہ تم بگڑے تھے تم کو بنا لیا آپ شیخ بناؤں گا ہاں؟ اب شیخ جب بنا لیتے پھر شیخ کو بنانے لگتے ہیں بتائیے تو صحیح کیا الٹی ریت چل رہے پتہ نہیں ہاں؟ حضرت آپ کی نصیحتوں پر ماشاء اللہ بہت پابندی سے عمل ہو رہا ہے میں نے کہا اللہ آپ کو اور استقامت فرمائے کیا نصیحت ہیں میری بیوی صاحبہ نے پانچ سو درود پڑھے حضرت جمعہ کے دن میں نے کہا اچھا آپ نے کتنے پڑھے میں بھی تین سو سے زیادہ پڑھ لیتا ہوں اب اچھا ہم نے کہا میری بیوی صاحبہ پانچ ہزار ضرور تو گنتی کا پڑھتی ہیں اور گھر کا کام کاج کرتی رہتی ہیں بیٹھتی نہیں کہ بیٹھ گئی ساڑھے تین چار بجے جب گھر جاتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ کی بندی تھوڑا تو آرام کر لے اور اس وقت شاید محمد انس نے ساڑھے نو ہزار درود پڑھا تھا کتنا تو میں نے کہا میرا آٹھ سال کا پوتا ساڑھے نو ہزار ضرور پڑتا ہے آپ کس کو سنا رہے ہیں ابھی بہت پیچھے ہیں آپ آگے آئیے آگے ایک بڑی دنیا ہے ایک گھر ایک دم ماڈرن قسم کے لوگ تھے ان کے گھر آنا جانا ہوا کچھ دن درود کی ترغیب دیا درود کی ترغیب دیجیے گھروں میں اللہ کی رحمت اتارنے کا اتنا مؤثر ذریعہ ہے کہ کوئی ذریعہ نہیں ملے گا جلدی آپ کو مؤثر بولتے ہیں مؤثر بھائی ابھی سے جو کر دوں کہ ایک دفعہ ضرورت پڑے تو کیا ملتا ہے ہاں؟ دس رحمتیں ارے میاں ایک رحمت کی دنیا آخرت کے کام بن جائے اور دس رحمتیں ہم نے سمجھا ہی نہیں رحمت کیا چیز ہے ورنہ فالتو بکواس تو جمعہ کے دن تو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہمیشہ چھوڑ دے میں اس گھر میں گیا تھوڑی ترغیب دیتا رہا تو کچھ دن کے بعد گیا عصر کی نماز کے بعد ہم نے کہا چائے پیئیں گے تو بہت خوش ہوئے تم چائے پیئے گے تو پوچھا گھر میں دو تین چار پانچ ممبر گھر میں کتنے ممبر پانچ ممبر اس میں دو بچیاں چھوٹی ابھی بالکل بھی نہیں میں نے پوچھا بیٹی جاؤ گھر میں پوچھو امی سے سب لوگ جوڑ کے بتاؤ کتنا درود پڑا تو پتا ہے کہ ساڑھے اٹھارہ ہزار درود ہو گیا ہے ہم لوگوں کا اور ہم بیس ہزار پورا کریں گے نہیں پڑھ سکتے کیا پڑھ سکتے ہمیں صحیح کا ہمیں فرصت ہی کہاں بات کرنے سے ملتی ہے ہاں؟ ایک تو موبائل کا اللہ ناچ کرے کہ کیا کرے ناچ کرے تو کیا کہ اللہ اس کے شر سے بچا لے کوئی وقت طے نہیں کوئی بات کا مضمون طے نہیں کتنی دیر بات کریں گے یہ طے نہیں جب لگاؤ تو قطار میں کھڑے رہو سننا پڑتا ہے صبح سے لے کے شام تک قطار میں کھڑے رہو قطار میں کھڑے رہو قطار میں کھڑے رہو متار میں کھڑے رہتے اتنی دیر تک بغیر جھگڑے بغیر ٹکٹ بھیجا کے آدمی ترس آ کے جہاز پہ چڑھا دیتا ہاں؟ کہ قطار میں کھڑے رہو قطار میں کھڑے رہو ارے بات کرنے والو ذرا سوچو ہمیں کون سی بات کرنا ہے کتنی بات کرنا ہے کتنے فون لینا ہے کتنے فون لگانا ہے یہ تو کان کو نقصان پہنچاتا ہے نہ جانے کتنوں کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن وہاں بھی نفس ہے ہوتا ہے چلتا ہے ارے بابا کو کوئی دندا ہے کیا ان کو کیا سمجھ میں آئے گا آپ دندے والے لوگ ہیں تو آؤ کرو دندا ہم بتائیں تم کو دندا کیسا ہوتا ہے ہم دو چار دس باتیں تم سے پوچھے تم ہم سے پوچھو بڑے دندے والے ہو نہ شیطان کے شکار ہو گئے کرنے کے کام ہے اس لیے سناتا ہوں میرے پاس کسی عمل میں اخلاص نہیں ہے بس ان کی مہربانی سے کام چلے گا اس کی تو امید ہے بنگلور پہنچا تھا بنگلور اللہ نے بھیج دیا تھا ہمارے بچوں نے ضد کیا بلانے والے نے ضد کیا کہ اہلیہ کو ساتھ میں لے کے جاؤ آؤ بچوں نے کہا امی کبھی بھی کہیں نہیں جاتی نہیں جاتی ہم ان سے کہتے ہیں کہیں چلو بولے نہیں اپنا گھر اچھا کہیں نہیں جانا ہے اپنا گھر سب سے اچھا اس لیے باہر جب عورت نکلتی ہے تو شیطان ساتھ لگ لیتا ہے جو آدمی بدنگاہی سے بھی بچتا ہے اس کو بھی وجود نگاہ ڈلوا کر تھوڑی دیر کے لیے دل کو تو زخمی کر دیتا ہے اور یہ عورت گھر سے نہ نکلے تو مسئلہ کھڑا نہ ہو اللہ یہ کیا ضرورت ہو اور اس وقت تو کتنے دیندار لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو بازار میں خریداری کے لیے لے کے جائیں گے ارے کیا ضرورت ہے خریداری کے لیے بازار میں عورتوں کو لے جانے کی تم جاؤ خرید کے لاؤ کوئی ایسا ہی سامان جو ان کے بغیر نہیں ہو تو پھر مجبوری کی بات میں سوال تو بہیائی کے کرتا ہوں کیا مرد عورت پہ نگاہ ڈالتا ہے تو دل میں کچھ تغیر ہوتا ہے کہ نہیں مرد لوگ بتائیں ہوتا ہے اور جو مرد نہیں ہوگا اس کو کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو کچھ ہوتا ہے ارے بولو مرد کو ہوگا نہ محرم پہ نگاہ ڈالے گا تو تو جب ہماری نگاہ کسی نامحرم پر پڑتی ہے اور ہمارے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے تو ایسے ہماری بیویوں بیٹیوں کو دیکھ کر بھی لوگوں کی نگاہیں ایسی خطا کرتی ہوں گی نہیں کرتی ہوں گی تو کیا ضرورت جانے کی ہے پچھلی دفعہ بیان سنا بیان سننے کے بعد کہے گئے ایسی بیان ہوا تھا نا کہنے پھر بیوی کو لاؤں میں نے کہا تم بھی نہ آتے تو زیادہ اچھا تھا ہاں؟ کہ سب سننے کے بعد کریں گے وہ جو ہمیں پسند ہے تو وہاں پہنچا میں نے اہلیہ سے کہا دیکھو سنو یہاں تم کو کھانا بنانا نہیں خالی کھانا کھانا ہے اور چھٹے دن یہاں سے واپس جانا ہے تین دن تک یہ مہمانی ہوتی ہے اس کے بعد میں مہمان گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دے تو اچھی بات ہے لیکن تم تیرانی صاحب اس گھر کی تو تم کو تو ہاتھ کوئی بٹانے دے گا نہیں تو یہ طے کر لو کہ کم سے کم ایک ہزار ضرور روز پڑھیں گے کتنا جب کچھ کام نہیں تو کچھ تو طے کرو تو طے کر لیا ایک ہزار درود پڑے گی مجھے کل آج اثر کے بعد میں نے سمجھو سوال کیا کل صبح مجھے واپس آنا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کتنا پڑھا انہوں نے کہا پڑھ لیا اللہ قبول فرمائے ہم نے کہا بتاؤ انہوں نے کہا نہیں کیا ضرورت بتانے کی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جو پڑھی ہم نے کہا بتاؤ تو صحیح میں خوش ہو جاؤں گا کیا پڑھا تم نے بہت کہا تو کہنے لگی اڑتالیس ہزار پڑھ چکی ہوں آپ نے ایک دن کا ایک ہزار کہا تھا میں نے ایک دن کا دس ہزار طے کیا تھا رمضان کے مہینے میں سب بھجیے کی نظر ہو جاتا ہے کس کی نظر ہوئے گا یہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں لیکن ہمارا بھجیے کے بغیر طبیعت ہی نہیں ہماری مانتی بھجیا بھجیا نہیں بنائی کیا اور سموسا پٹی رہا تو میں اکبر علی کی کتنی اچھی تھی وہ بھی نہیں بنائی یہ کیا لائی تو وہ کباب کے لیے میں قیمہ لایا تھا وہ بھی نہیں ارے کیا تیرا کوئی ٹھکانا ہے یہ صبر کا مہینہ کر رہا ہے صبر ہے صبر کر رہا ہے نا بہت ماشاء اللہ صبر چل رہا ہے جب آپ اپنی بیویوں کو بلا ضرورت کے ایسی ڈشز بنانے کے لیے لگائیں گے ایسے کام میں لگائیں گے تو کیا رمضان کے مہینے میں ضرور پڑیں گی ہاں؟ آپ کا غصہ آپ کی گالیاں نہ کہوں میرے شکیل کا غصہ شکیل کی گالیاں سننے کے لیے بیٹھی ہیں ہو جب اس سے ب... ان کو خوف تاری ہے کہ آئیں گے تو اتنا غصہ ہوگا اتنی گالیاں بدیں گے ہمارے جاننے والے جب غصے میں ہر دم غصے ہی میں رہتے ہیں یہ کہنا ہی مناسب نہیں کہ جب غصے میں آتے ہیں وہ کبھی کبھی ٹھنڈے ہوتے ہیں ورنہ اکثر غصے ہی میں رہتے ہیں تو جہاں کوئی بات ہوگی تو پانچ چھ سات گاڑیاں تو ایک ساتھ فراٹے کے ساتھ بکتی ہوں خوب یاد ہے ان کو تو اس بات ہے دیکھ مت دلا نہیں تو ابھی گاڑیاں بکوں گا تو میں نے کہا اب تک شیر پڑھا تھا کیا تم نے ایک آشار سنا تھے دوستو جیسے ہم ان پر ہنس رہے ہیں کہ ان کی غلطیاں کھول کر بیان کی گئی ہماری غلطیاں چھپی ہوئی ہیں ہم پر بھی شیطان ہنستا ہے کہ یہاں کیا ہنستے ہو تم تو خود خود ہنسنے کے لائق طے کرا دیجئے اس دفعہ رمضان کیسے گزارنا ہے اب وہاں میں پہنچ گئے پھر مجھے یاد دلا دیجیے پھر رمضان کی تھوڑی سی بات کروں نف شیطان کے دھوکے نف شیطان کے دھوکے تربیت میں یہ بھی دھوکہ ہے ہاں؟ تربیت کرنے والے کا کچھ دھوکہ اور کچھ بچوں کے اندر بھی دھوکہ ہو جاتا بےچارے تو نہ سمجھ ہے اس لیے ان کو روز یہ سکھایا جائے کیا سکھایا جائے تو میں نے سوال کیا کیا سوال کیا میں نے کہا ضرور کس نے کتنا پڑھا یہ ابھی کی بات ہے تو ہماری وہ ایک چھوٹی سی نواسی ہے تین سال کی اس نے کہا سیونٹی سکس ٹائم پڑھی ٹھیک ہے بھائی تیرا سیونٹی سکس ہوتا کتنا یہی پتا نہیں اس کا سیونٹی سکس کیا پتا کتنا ہوتا ہے کس نے کو پوچھا تھا کتنا پڑھی پوری دو دفعہ پڑی اچھا، اچھا۔ دو دفعہ پڑی میں اس کی ایک بات سناؤں تو آپ کہیں گے تم بنا کے بولتے ہو غلط ہے لیکن آج کے بچے دوستوں ایسے ہی ہیں ان پہ بہت محنت کی ضرورت ہے بہت شارپ مائنڈ ہے بہت چیزیں اتنی جلدی سمجھتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہاں کی لیتے کہاں فٹ کرتے ڈاکٹر ہمارے داماد آئے چلے میں گئے اللہ ہم کو ایسا چلہ جو اللہ کو پسند ہے ایسے لگانے کی توفیق دے کہنے کا بابا آج تو غضب ہی ہو گیا کل تو غضب ہی ہو گیا ہم نے کہا کیا ہو گیا کہنے کا دعا کیجئے اس کے ذہن میں اتنا تیز ذہن چلتا ہے وہ ٹوائلٹ میں گئی تھی ابھی نکلی نہیں تھی کہ باہر کسی ماں نے آواز دیا ارے تو کب نکلے گی جلدی نکل اندر سے کہتی ہے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ تو کام کرنا پڑتا ہے اور اس میں بھی آپ جلدی کرتی ہیں سنا آپ نے یہ چوبیس گھنٹے کہاں کا جوڑا کہاں سے کیا ہوا کبھی ماں نے تو زور سے نہیں کہا ہوگا شوہر سے شوہر نے کبھی نہیں کہا ہوگا بیوی سے یہ جو اس وقت کے بچوں کو آپ سمجھ لیے بیس سال کے بچے ہو گئے سمجھانے کے لیے تین سال چار سال والوں کو ان کو سمجھا لیے بہت بیٹھا ہی ہے پاس میں نف شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں وہ کھینچ کھینچ کے لے کے جائے گا دور بہت دور لے کے جائے گا تو ویسے میں نے آپ سے کہا نا میں بچوں سے کہتا ہوں بیٹا تم لوگ ہمارے پوتے تمہارا دادا ابا بھی ہوں اور تمہارا دوست بھی ہوں ہاں؟ اور ابھی ہم نے ان کو ایک ان کے ساتھ احسان کر کے ان کو خوب جتایا روز جتاتا ہوں ہر دو چار دن کے بعد دیکھو تمہارا کتنا اچھا دوست ہوں تمہارے استاد لوگ تمہاری ایک دن چھٹی دیتے خالی سنڈے میں نے جا کر تمہاری چھٹی دو دن کرا دیا دیکھو دوست ہوں کہ نہیں ہوں اب بچے بولتے ہاں دادا ہاں دادا ہمارے دوست گھر میں گئے کیا کرتا ہے سر ایسا مت کر اب ہٹ وہاں یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا کرتا سیکھے گا کیا کرتا سیکھا کیا ہٹ سیکھے گا ابے سیکھے گا یہ سب سیکھے گا ایک مسلمان کے بچے کا بولنے کا یہ ڈنگ ہوگا باہر والا سنے گا بولے گا کوئی تہذیب و تمدن ان کے گھر میں نہیں تو ہمارا وہ چھ سال والا کیا بولا اس سے پہلے کیا بولا دادا ابا میں درود میرا درود نہیں ہوا میں نے نہیں پڑھا وہ بہت کھلاڑی ہے اللہ اس کی سمجھ دے دے اس کو اور ہاں۔ بلکہ سے کہہ رہا تھا دیکھ میں بیس بال کھیلوں گا اور تو دس کھیلے گا تو بیس ٹین ڈالے گا اور میں دس ٹین ڈالوں گا پھر میری میری بیٹنگ ہوگی ہاں؟ میں وہاں سے سن رہا تھا یہ کیا انصاف ہے یہ کون سا انصاف ہے تیری بلڈنگ میں کھیلتا اگر اس کا چارج لیتا ہے تو پھر بتا دے ہاں؟ کہ ہماری بلڈنگ میں کھیلے گا تو تیرے پاس چارج ایسا لگاؤں گا کہ تو دس بالنگ بیس کرے گا میں دس کروں گا ہر دم کھیل ہی سوار رہتا ہے ماشاء اللہ ذہن کا تیز ہے پڑھنا پڑتا ہے تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ پر پر یاد کرتا ہے ہاں، اللہ سارا نظر بد سے بچائے تو ایک نے کہا سات ہزار سے زیادہ اور ایک نے کہا ہم نے نہیں پڑھا تب ایک یہ ہو سکتا ہے دیکھ نہ ہے تو کتنا بڑا نالک ہے دیکھ ابھی یہ پڑھتا ہے سات ہزار تو سات سو بھی نہیں پڑھا ایک تو طریقہ یہ تھا آئندہ نہیں پڑھے گا کہے گا میں نے سات سو پڑھا آئندہ نہیں پڑھے گا کہے گا سات سو پڑھا اچھا شبو کرو نہیں دیکھو بیٹا شیطان نے اپنے بھلا دیا آئندہ پڑھیں گے ہاں بیٹا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری باتوں میں لگایا اور اس کے بعد میں نے اسے پوچھا دادا کیا سکھاتے دادا ابا کیا سکھاتے مسلمان کبھی تو سب زور سے بولے مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا اب دیکھو موقع تھا سب دیکھو بیٹا نہیں ڈانٹا نا تم نے سچ کہا تو دادا نے پیار کیا نا ڈانٹا نہیں نا بالکل نہیں ڈانٹا نا تم نے ہاں اس لیے سچ بولنا ہاں ہمیشہ اور کمپٹیشن کیا ہو رہا ہے انعام کس پہ دیا جا رہا ہے آج جو سب سے اچھا جھوٹ بولے گا اس کو انعام ملے گا اسکول کی تربیت کیا ہوئی ارے کھو گئے آپ یہی تھا نا وہیں سے گاڑی پلٹی تھی درمیان میں دو باتیں اور ہیں کوئی وہ بھی یاد دلائیے آپ ہم کو تو کیا کہا گیا تھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ عورتیں بیٹھی تھیں اور خاموش تھیں اسی کو انعام ملا کہ عورتیں خاموش نہیں رہ سکتی اور میں سمجھتا تھا کہ شاید میرے گھر میں بھی ایسے ہی کچھ ہے کہ خاموش رہتی ہیں اور زیادہ خاموش رہتی ہیں سب زیادہ بولتی نہیں لیکن جب کوئی عورت بیان سن کر جاتی ہے تو اس کی سسرال کی اور اس کے میکے کی ساری ہسٹری بایو ڈاٹا پورا میرے گھر میں تھے سات بارہ کہتے ہم لوگ زمین کا دھندا کہتے تو کہتے سات بارہ پورا سات بارہ گھر میں موجود ہوتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں نہ آئے عورتیں بیان سننے تو میرے اوپر احسان ہوگا تم ہمیں نہیں دیکھو گی ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے جائز ہی نہیں تم میری آواز سنو گی سن لو سی ڈی میں سن لو نیٹ پہ سن لو اور میموری کارڈ میں سن لو کیا ضرورت ہے یہ دھوکا ہے گھر سے نکالنے کا تو نکل تو صحیح پھر میں دکھاتا ہوں نہ شیطان کا یہ بھی دھوکا ہے اچھا سے عنوان بنا کر لے جانا اس کا مطلب نہیں کہ مشاعر جہاں عورتیں بلائی جاتی ہیں عورتیں جمع ہوتی ہیں وہ غلط کرتے وہ جانے ان کا کام ہمیں کسی شیخ کی اتباع کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہمیں اس کے لیے ہمارے تجربے میں کیا آیا نفے کی چیز کریں گے نقصان کی چیز چھوڑیں گے آپ کے تجربے میں اسی میں نفع زیادہ نظر آتا آپ وہ کیجیے ہم منع نہیں کرتے آپ کو ناجائز ہم نہیں کہتے آپ جانیے آپ کا کام تو نب شیطان کے دھوکے یہ دونوں کون ہیں دشمن ہیں اور ہمیشہ کائے کی ترغیب دیتے ہیں برائی کی برائی کی کبھی کبھی ایسی ترغیب دیتے ہیں جس کا نام بھلائی ہوتا ہے وہ کب دیتے ہیں کب دیتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب کا واقعہ سنایا کی یاد دلائیں گے کہ سنت ہے سنت ہے ایسے موقع پر بھلائی کی ترغیب دیتے ہیں تو جب ایسی بات کہیں تو مان لینا چاہیے نف کی بھی اور شیطان کی بھی اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ کھجور ان کی پھیلی ہوئی تھی شیطان نے چوری کیا تھا آپ جانتے ہیں پکڑ لیا تھا اس نے کہا تھا کل نہیں آؤں گا حضور پاک علیہ السلام کو سنایا تھا آپ السلام فرمایا کل پھر آئے گا جھوٹا ہے ایسے تین دن ہو گیا تیسرے دن جب پکڑا گیا دوسرے دن بھی فرمایا جھوٹا ہے تیسرے دن پکڑا گیا تو اس نے کہا آج چھوڑ دو میں ایک عمل بتاتا ہوں کہ تم آئے تل کرسی پڑھ کر اس کا حسار کر دو تو پھر ہم اس میں چوبیس گھنٹے ہاتھ نہیں لگا سکتے آ کر صحابی رسول نے پھر سنایا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا ہے تو جھوٹا مگر یہ بات اس نے سچ کہا ہاں؟ تو کہیں ایسی ترغیب دینے لگے تو ذرا غور کر لیا جائے کہ کیوں دے رہا ہے تو اگر واقعی کام کی ہے تو عمل کر لیا جائے سمجھے آپ اب ایک سیزن بھیجا اللہ نے کیا ایک سیزن بھیجا نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے کا ایک سیزن بھیجا نہ شیطان گناہ کے کام کراتے اور اللہ چاہتا ہے میرے بندے گناہ کے کام نہ کرے کوئی اللہ نہیں اللہ بھی چاہتا اور آپ بھی چاہتے ہیں آپ میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے لوگ ہر آدمی میری نافرمانی کرے ورنہ کم از کم کچھ لوگ تو ایسے پیدا ہو جائے جو ہماری نافرمانی کیا کرے اس میں جو ایسا چاہنے والا ذرا ہاتھ تو اٹھائے میں بھی ذرا دیکھ لوں اسے بہت سے اچھا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں ہماری لوگ نافرمانی کریں یہ اس میں کوئی ایسا ہو جو یہ چاہتا ہے لوگ ہماری نافرمانی کرے دنیا میں بڑے عجیب عجیب لوگ ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں ہوتے ہی رہتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ شارجہ میں رہتے ہیں رئیس ان کا نام ہے تو نیٹ پر گھر پہ بیان سنتے ہیں تو ان کا لڑکا بولتا ہے ہے ابو ہے ابو یہ ہر دم تھوڑا کا نام لے یعنی یہ آدمی جو بیان کرتا ہے تمہارا نام کیوں لیتا ہے تو رئیس بھائی ایسے آدمی ہے کہ ایک دن ان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہونے لگی تو بچوں سے کہا اسپتال لے چلو مجھے تو بچوں نے کہا اچھا ابھی لے چلتا ہوں چلیے گاڑی ہے ان کے پاس چاہیے تو بیٹھیے لے چلو تو بولے نہیں گاڑی سے نہیں جاؤں گا ٹھیک بولے ایمبولینس بلاؤ بہت تمنا تھی کبھی ایمبولینس سے بھی سوار ہوتا تو اچھا تھا تب ایسا کوئی اگر اس میں بیٹھا ہو تو بھائی سبھی اس کو دیکھ لیں گے غور سے سب دیکھ لیں گے ذرا غور سے اس کو کون چاہتا ہے اس میں لوگ میری نافرمانی کریں کوئی ہے ایک بھی نہیں ملے گا تو اللہ کیوں چاہے گا کہ ہماری نافرمانی کرے لیکن بندے ہیں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم کر بیٹھتے کیوں کر بیٹھتے یہ نو شیطان جو دونوں ساتھ میں لگے ہیں یہ ہمیں ایسے دھوکے میں رکھتے ہیں ایسی ترغیب دیتے ہیں کہ ہم موقع پہ بھول جاتے ہیں اور کر بیٹھتے ہیں اور کرتے کرتے پورا پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہر سال اللہ تعالیٰ ایک مہربانی مزید کرتے ویسے تو ہر لمحے ان کی مہربانی ہے لیکن سال میں ایک سیزن مہربانی کا بھیجتے ایک سیزن گیارہ مہینے کے بعد ایک مہینہ ایسا بھیجتے ہیں جس کا نام بہت بڑی مہربانی والا مہینہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی والا مہینہ سیزن یہ سیزن میں کیا کرنا ہے اس سیزن میں فرما بردار بننا ہے کیا بننا ہے جو سیزن میں نہیں کمائے گا بغیر سیزن کے کمائے گا کیا بھائی تو یہ مہینے میں اپنے کو کیا بننا ہے فرما بردار جس کو پاک کلام میں اللہ نے اپنے بتایا کہ ہم نے تم پر ایک مہینہ ایسا بھیجا ہے کہ تم متقی بن جاؤ یعنی فرما بردار بن جاؤ گناہوں کو چھوڑ دو تو یہ مہینہ کس لیے آ رہا ہے گناہ کے چھوڑنے کے لیے تو یہاں نب شیطان ہمیں بہت ترغیب دیتے ہیں کا ترغیب دیتے اتنا پارا پڑھ لو دیکھو دیکھو اتنا پارا پڑھ لو اتنا پارا پڑھ لو اتنی تصویر پڑھ لو اتنا درود پڑھ لو اس کی ترغیب دیتے ہیں اب آپ کہیں گے یار یہ نو شیتان کی طرف سے کہاں ہوتا ہے ہمارے ذہنوں کو اتنا مشغول کرتے ہیں اس میں کہ اصل عنوان آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے یہ بری بات نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ علیہ السلام السلام رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کرتے تھے عبادت بڑھاتے اس میں تلاوت کرو بہت اچھی بات ہے سب کار خیر بڑھا دو لیکن یہ نہ بھولو کہ آیا کس لیے یہ جو عبادت تھی کہ عبادت بڑھا دو اور ہم عبادت بڑھا دیتے ہیں اس کا ایک دوسرا خلاصہ مطلب اور ہے جس کو میں نے کچھ سمجھا ہے ممکن ہے یہ غلط ہو تو آپ جو صحیح سمجھتے ہو وہ آپ بتا دیجئے گا کہ یہ غلط ہے صحیح یہ نہیں ہے تو میں اعلان کر دوں گا ابھی کہ صحیح یہ ہے بسم اللہ اصل میں آپ ایک چیز کو بہت محسوس کریں گے کہ دل دماغ کبھی کسی چیز سے سوچنے میں اتنا لگ جاتا ہے کہ کوئی بہت ضروری بات رہتی ہے وہ بھول جاتا ہے یہ اس کا کام ہی ہے سب سوچنا اور کہیں نہ کہیں اس کا لگنا ضروری ہے یہ بغیر کسی چیز میں لگے اسے چین نہیں آئے گا چاہے جس چیز میں لگے میں نے تو ٹرین کا لوکل کا بہت سفر کیا ہے تو اس لیے میرا تو بڑا تجربہ ہے کتنی دفعہ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ان کا پہنچنے والا اسٹیشن منزل وہ گزر جاتی ہے اور اگلے اسٹیشن ارے وہ گزر گیا کیا ہاں بھائی تم کا ایک اسٹیشن آگے آ گئے تو بغل بھی بیٹھا تھا اچھا خاصا آنکھوں سے دیکھ رہا تھا پچھلے اسٹیشنوں پر بہت دفعہ باہر دیکھا اس نے اور اچانک یہ ہوا کیا اس کو تو اپنا بھی تجربہ ہے کہ کوئی ایک مضمون میں ہم کھو گئے تھے اس لیے منزل کو بھول گئے تھے یہ ہے سب لوگوں ہے I believe in practical life ایک ایسا ہی جملہ ہوتا ہے کیا ہاں؟ اور اللہ کی قسم پوری شریعت پریکٹیکل لائف پوری پریکٹیکل جو ہمارا ذہن دماغ معاشرہ جو سب ہوتا ہے نا یہ سب بالکل پریکٹیکل لیکن وہ کہتے کیا اللہ تعالیٰ اسے بھولے رہتے اس لیے اتنا دباؤ ڈالتا ہے یہ تلاوت ابھی آپ نے تیرہ پارے ہو گئے آج انشاءاللہ شاء بیس ضرور کر لینے کا کر مانا نہیں آج اتنی تصویر ہو گئی کر لینے کا ہے آج اتنا کام کرنے کا ہے آج اتنا کرنے کا ہے اتنا کرنے کا ہے بغور جائزہ لیجیے اپنا اپنا میں بھی لوں آپ بھی کیا رمضان میں یہ فکر غالب رہی اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ تو ہوں گے ہی گنا بالکل نہیں کروں گا آج ایک بھی نہیں ہونے دوں گا آج ہونے ہی نہیں دوں گا آج نہیں ہونے دوں گا زور ہو گئی ایک بھی نہیں ہوا الحمد للہ اثر ہو گئی ایک بھی نہیں ہوا بستر بچ گا الحمد للہ سب سے بچے یا بستر پہ جا کے اتنے پارے ہو گئے اتنی تصویر ہو گئی اتنی نماز ہو گئی کس کا حساب لگتا ہے تو جس کے لیے بھیجا تھا چھوڑ دو اسے تو سوچنے ہی چھوڑ دیا یہ اس لیے تھا دوستوں بزرگوں میں کچھ دنوں تک یہ کپڑا رنگنے والی مل سے بھی میرا تعلق رہا ہے کپڑا رنگنے والی ملیں ہوتی نا بڑی بڑی بڑی بڑی مل جس میں ایک ایک دن میں ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ میٹر کپڑا رنگا جاتا ہے تو وہاں میں نے جا کر دیکھا ہے اور کئی دفعہ گیا تو ہم لوگ کپڑے والے ہیں کپڑے کا کام کرتے تو وہاں پر جب یہ گرے مال کوڑا مال آتا ہے نا کوڑا کپڑا یہ بھیونڈی کے لوم سے تیار ہوا تو وہ رنگنے جاتا ہے اس کا نام پاور لوم سے تیار ہوتا ہے کیا کیسے پاور لوم کا شارٹ فارم کریں گے تو پی ایل بن جائے گا ہے نا تو رنگنے والے کہتے ہیں پرماننٹ لفڑا یعنی میرا جھگڑا تمہارا ہو گئی تم بولو گے ذرا سا یہ خراب ہوا میں بولوں گا ایسا ہو گیا تم بولو گے ایسا ہو گیا یہ تو ہوگا تو اس میں سب سے پہلے ایک جگہ بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے اس سے بڑی جگہ ایسی وہاں بلیچنگ پاؤڈر کچھ ہوتا ہے بڑے بڑے ٹب ہوتے ہیں بلکہ بلکہ تالاب ایک ٹانکی جیسی ہوتی ہے اس کے اندر صفائی صاف کرنے والا پاؤڈر ڈالا جاتا ہے اس گرے کو بھگایا جاتا ہے پھر وہاں سے نکال کر ایک پروسیجر دو پروسیجر اور ہیں جو کیے جاتے ہیں پھر وہ کپڑا ایسے آمنے سامنے بیٹھائے جاتے ہیں لوگ یہاں سے وہاں تک قطار ہوتی ہے بیٹھنے والوں کی یہاں بیٹھے پھر یہاں بیٹھا پھر وہاں بیٹھا پھر وہاں بیٹھا پھر وہاں بیٹھا دونوں طرف اور وہ کپڑا پکڑ کر ایسا چلاتے اور بغور اس کا معائنہ ہوتا ہے کوئی داغ دھبا تو نہیں کیونکہ ڈاک ڈبا اگر ہوگا تو یہ واپس کہیں گے بھائی دیکھو ذرا اس کو صاف کرو دیکھو دیکھو اور یہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے اور پھر جب یہاں سے نکلتا ہے تب اس کے آگے کے دوسرے کام ہوتے ہیں پھر اس پر رنگ چڑھایا جاتا ہے یعنی اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ رنگ چڑھانے سے پہلے داغ دبے نکالے جاتے ہیں کیا مطلب ہوا اس کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان چیک کرنے والوں کی نگاہ چوک گئی اور وہ کپڑا رنگنے کے لیے چلا گیا رنگنے والا نہیں دیکھتا کہ اس میں دال دھبا ہے کہ نہیں اس کا کام نہیں یہ ان کا کام ہے دوسری دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے جب وہ رنگنے میں چلا گیا تو اس کا کام تو یہی ہے کہ اس کے آگے کے جتنے پروسیزر ہے وہ چالو رکھو اور اسے رنگ دو اور رنگ دیا جاتا ہے اب جس پر وہ رنگ چڑھ گیا اور چڑھنے کے بعد جب مال بکتا ہے تو لوگوں کے یہاں سے کہیں کہیں سے کمپلینٹ آتی ہے وہ ٹاخا جو کسی کے یہاں گیا ہے اور جب کھول کر اس کی کٹنگ کرتا ہے اور وہ اس کے رول بنا کر بازار بیچنا چاہتا ہے تو وہ کر کاٹنا چاہتا ہے ایک میٹر دو میٹر بیس پچیس میٹر کا وہ بنتا رہتا ہے تو اس کی نگاہ میں کاٹنے والے کیا آتا ہے کہ ارے ارے اس میں تو بڑا پیچ ہے پھر اٹھا کے ایسا دیکھتا ہے کہ یہ بڑا پیچ ہے پھر وہ پھر پورا تاکہ بولے بھائی اس کے اس تاکہ میں دیکھنے میں لگتا ہے کچھ لوگ چوکے پورا تاکہ دیکھو پورا تاکہ دیکھو تو پھر پورا تاکہ دیکھا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے اس میں بہت جگہ یعنی وہ نکمی ٹیم بیٹھی تھی یا غفلت میں تھی تو ٹاکا لپیٹ کر جس ویپاری کے پاس سے آتا ہے اس کے پاس بھیج دیا جاتا ہے پھر وہ ویپاری مل والوں کے پاس بھیجتا ہے یہی پرماننٹ لفڑا ہے پاور لوم کا مال اب وہاں سے اس کے پاس گیا کیا ہوا بھائی صاحب آپ دیکھ لو کیا ہوا سیٹ بیٹھا ہوتا ہے ماسٹر کو بلاتا ہے بھیا ماسٹر کو بلاؤ وہ جو رنگتا ہے دیکھو کیا ہے دیکھا تو پورا تاکہ خراب ہے اب کیا ہوگا بھائی کہ کس کے حساب میں ڈالو کس کے حساب میں ڈالو اب یہ آگے باتیں چلتی ہیں کہ یہ نقصان کون بھر کے دے گا لیکن کوئی ایسا اب تک پیدا نہیں ہوا کہ اس رنگ چڑھنے کے بعد داغ دبے کو نکال دے اب تک کوئی ایسا کیمیکل نہیں آیا اسی لیے رمضان بھیجا اللہ نے پہلے تم داغ دبے نکالو اور پھر تلاوت کا نوٹ چڑھاؤ ورنہ جب اس کے بیچ میں آئے گا تو تمہاری بدعملی باقی رہ جائے گی پھر متقی نہیں بنو گے وہی جھوٹ وہی پرے وہی دھوکہ وہی غلط نگاہیں وہی رمضان کے بعد پھر کرو گے تو اگر سو پارا تلاوت نہیں سو قرآن ختم کیا تھا تو بدنگاہی کیوں نہیں چھوٹی اس کی جھوٹ کیوں نہیں چھوٹا اس کا نماز کی غفلت کیوں نہیں چھوٹی اس کی حسد کیوں نہیں ہوا دل سے نکلا کیوں نہیں ہوا دوستو سمجھنے کی بات ایک دیوانہ کہہ رہا ہے کہ رنگ چڑھانے سے پہلے توبہ کیا جائے یہ رمضان آیا ہے رنگ چڑھانے کے لیے رنگ اللہ کی محبت کا رنگ درود کا رنگ تاج کا رنگ انوار کی بارش انوار کی بارش ہوگی اللہ ہر لمحے اس میں جوش دیں گے اپنی محبت میں لیکن کون سے دل کو جو دل ان دار دبوں سے پاک ہوگا اس لیے اس رمضان کو متقی بننے کے لیے بھیجا کہ متقی بن جاؤ اور تیاری کے لیے دعا بتاتی ہے اللہ بارک فی رضا بابا شاہبان وہ بلے بنا رمضان تاکہ رجب سے گنا چھوڑتے چھوڑتے رمضان تک ایسے پاک صاف ہو جاؤ کہ ہم تم کو جب انعام کی بارش تم پر کریں گے تو نفلوں کو فرض کا درجہ دیں گے عزر کے اعتبار اعتبار سے اور ایک فرض ادا کرو گے تو ستر فرض کے ایک فرض کی ادائیگی میں جتنا نور ہوگا اور ستر فرض کی ادائیگی میں کتنا نور ہوگا پھر نفلیں جو فرض بنے گی تو انوار جو دل بھر جائے گا اور دل اتنا روشن ہوگا کہ برائی سانپ سے زیادہ خطرناک گنا سانپ سے زیادہ خطرناک نظر آئیں گے بچوں سے زیادہ خطرناک نظر آئیں گے یہ دل بنانے کا مہینہ تھا لیکن رجب بھی غفلت میں گیا اور شاہبان بھی غفلت میں چلا گیا اور رمضان آئے گا تو تلاوت تصویر بڑھا کر ان رضائل کے اوپر دو اس کے بیچ میں ایسی طرح مستحکم کر دیں گے رضائل کو کہ عابد بھی ہوں گے اور ادھر جا کر گنا چھوٹتا بھی نہیں ہوگا مسجد کے باہر وہی سب ہوگا ارے مسجد میں گھس کر ہوتا ہے مسجد کے باہر کی تو کیا بات کی ہے ایک آدمی بات کر رہے تھے دنیاوی میں نے ان سے کہا دیندار آدمی سمجھے جاتے ہیں کی محنت بھی کرتے تو ہم نے کہا بھائی دیکھو کوئی نہ رمضان ہے نہ تمہارا احتکاب دنیا کی باتیں کرنا ہے تو وہاں چلے جاؤ کہنے لگے بسم اللہ دخل تو وہ نوئی تو وہ سن کیا ہے بسم اللہ دخل تم وہ آل ہی تو تم وہ نوئی تو سنت لے کر بولے آپ تو کر سکتے کر لو ہمیں کر لو تو اب کیا خیال ہے اب تو بہت ٹائم ہو گیا ابھی تو رمضان کی خالی کچھ باتیں بتائی گئی پوری رمضان کی تیاری تو ابھی باقی رہ گئی آج کتنا شابان ہو گیا ہاں؟ پچیس اکیس مطلب ایک ابھی شابان ملے گا اور ایک ایک اتوار ملے گا نا ہاں؟, ہاں تو کیا خیال ہے ابھی آئندہ ہی بیان ہو اب تو ہو گیا بہت آج تو ہاں؟ کہاں کا ہاں وہ شہر میں جو گیا تھا وہ ہاں وہی ہم نے کہا کہ آج کل تو بس اچھی اچھی جگہ پر کچھ رسمیں ایسی گھس گئی ہیں کہ کہنے لگے میرے شہر میں بلانا بہت دنوں سے کہتے رہے اور جب جانا طے ہونے لگا تو کہنے لگے دو چار آدمی بھیج دوں گاڑی بھیج دوں میں نے بھائی میں کوئی اپاہش تو ہوں نہیں الحمد للہ میں ٹرین میں بیٹھوں گا آ جاؤں گا تو کہنے لگے نہیں نہیں حضرت مطلب حضرت جب ہو تو دو چار دس آدمی تو آگے پیچھے ہونا چاہیے تاکہ پتا تو چلے حضرت آیا اب اکیلے اکیلے بیگ اٹھا گیا ہے تو کیسے حضرت سمجھ میں آئے گا تو میں نے بہت انکار کیا اور جا کر اکیلے گاڑی میں سوار ہو گئے اور ان کو بتا دیا کہ میں آ رہا ہوں اور شرط طے ہو گئی تھی کہ بیان ایک ہوگا خالی بقرعید باد اور بیان نہیں ہوگا تو سب ہاں ہو گیا تھا دین داروں کا معاہدہ حضرت کا اور اس شہر کے حاجی شکیل صاحب دامد برکات ہوں اور ان لوگ کا معاہدہ ہو گیا کہ ہم آئیں گے تو ایسا ہوگا اب جب وہاں پہنچے تو اسٹیشن پر اتنی بھیڑ اللہ وقت پر اتنی ٹوپیاں تو میں سمجھا کوئی دوسرا حضرت بڑا کوئی آ رہا ہے یہ ان کے لیے آئے ہوں گے اس لیے کہ جب میں دو آدمی لے کے چلنے کو تیار نہیں تو میرے لیے تو آئے نہیں ہوں گے میرا مزاج تو سمجھ گئے لیکن ایسے ٹوٹ پڑے کہ اچھا تو فیاض ٹور والے نے مضبوط بیلٹ دیا تھا اس کا بیگ کا ورنہ تو دو دو طرف ہو جاتا ہوں ایک بیگ کو چار خادم اٹھائیں گے حضرت کے تبھی تو اٹھے گا نہیں تو کیسا اٹھے گا حضرت کا بیگ ہے ابھی کہوں گا بھائی مت دبا بھائی مت دبا نہیں دکھتا بہنے حضرت ہم دبائیں گے یہاں کالا نشان یہاں کالا نشان یہاں کالا نشان اب گھر پہ جا کے کہنا پڑتا بھائی لکمان حیات تیل ہو تو لا دو باقی تیل اور بہت سارے ہوں گے نام تو یاد نہیں اسی کا یاد ہے تو اس میں حیات ہے نے کہا دو کہ کیا ہوا کیا میں نے کہ عاشقین کے اثرات تھے ان کی محبت کا عاشقین کی محبت کے اثرات ہاں؟ تم نے کبھی ایسی محبت نہیں دکھایا کہ اللہ ناز کرے ایسی محبت کا نالکوں نے کیا محبت دکھایا آپ کے ساتھ ہاں؟ تو یہ آج کے حضرت کے ساتھ بھیڑ تو پتا چلا میں ہی حضرت ہوں میرے لیے آئے کہ میں پورا راستہ جام اور اس میں کیا بدتمیزی ہے وہ رکشا ہو گیا ہٹ یعنی پورے پورے روڈ پہ میرے میرے باپ کا راج ہو گیا بولا بھائی یہ تو کتنی بڑی بے وصولیاں ہیں یہ راستہ چلنے والوں کا حق ہے پر کو چلنے دو پیچھے پیچھے چلو ہاں؟ لیکن ایسے میں سمجھائے کتروں کو ہاں؟ اس کے رستے رکشے کو دھکا دے رہے اس کو دھکا دے رہے یعنی گاڑی تک جانا مشکل ہو گئے یہ ہے عاشق دیندار دینداروں کے عاشق لینا کچھ نہیں ہے زندگی تو میری میری ترتیب سے گزرے گی تم بیان کرو میں کہوں گا بہت اچھا بیان اور وہاں پہنچے تو قریب میں ایک مسجد تھی مغرب کی نماز وہاں پڑھا تو دو چار منہ گرا کے بہت پیار سے آئے میں سمجھ گیا کہ گڑبڑ ہے یہ یہ کہیں گے بیان کرو حضرت مجمع تو آپ نے دیکھ لیا نے جی دیکھ لیا بہت تکلیف ہوتی بولیے کہنے لگا سر منتظر تھا آپ کا ہم نے کہا حاضر تو ہو گیا دیکھ بھی لیا سب نے مجھے اب کیا بیان ہو جاتا تو بہت دور دور سے لوگ آئے تو کیا شرط تھی کیا آپ کے شہر میں پہنچیں گے ابھی شہر دور ہے وہاں سے گاڑی سے جانا ہے یہاں بیان ہو گیا پھر ابھی گھر پہنچے تو وہاں بیان ہو گیا پھر صبح میں تو بیان مجھے کرنا نہیں تھا اور لے کے چلے ناشتہ سے فارغ کچھ نہیں بول رہے ہیں جب ناشتے سے فارغ ہو گئے تو کہتے حضرت ایک آدھ ملاقات ہم نے کہا جی چلیے ہاں لے چلیں گے بہت بڑے مدرسے کا نام لیا بہت بڑا مدرسہ بہت سارے مدرسے اب وہاں لے گئے تو راستے میں ہاں بس رستے میں پہنچ رہا ہوں پھر فون رکھتے ارے ہاں ہاں بس ایک دم بول دو بول دو میں آ ہی رہا ہوں بس ایک دم راستے ارے میں سمجھ گیا میں نے کہا لگتا ہے کوئی وعدہ تھا اور ہم لوگ دیر ہو رہے ہیں ہمیں دیر ہو رہی ہے تب کہنے لگے حضرت تو اصل میں مدرسے میں آپ کا بیان ہے میں نے کہا اس وقت گیارہ بجے کہنے لگے ہاں پیپر میں بھی آ گیا ہے حضرت ہم نے کہا پیپر میں آیا ہے لکھا ہوا حضرت حاجی شکیل صاحب دامد برکات ہاں، اجل حضرت فنا سب لکھا گیا حضرت بہت اچھا کیا نام روشن کیا تم نے جب تک یہ نہیں ہمارا نام روشن کریں گے تو کیسے ہوگا اب ہم وہاں پہنچے اور کرسی پہ بیٹھا دیے گئے یہاں کرسی پہ اور سب لوگ مجمع بیٹھا ہے ہم میں نے پوچھا سب سے پہلے کہ بھائی آپ لوگ کیا بیان پہلے سے طے تھا کہا جی میں نے کہا وقت طے تھا کہا ہاں کتنے لیٹ آئے ہم نے کہا انہوں نے کہا بیس منٹ میں نے کہا سب سے پہلے یہ وعدہ خلافی میری طرف سے نہیں یہ وعدہ خلافی میری طرف سے نہیں یہ میزبان جانے آپ حضرات جانے لیکن اس کے علاوہ بھی چونکہ میری تھوڑی سی نسبت لگ گئی ہم آپ حضرات سے معافی چاہتے ہیں اگر معاف کریں تو کچھ بیان ہوگا ورنہ بالکل نہیں ہوگا معافی شرط کے ساتھ جائز ناجائز پتا نہیں ہاں، معاف کرو تو کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے کا سب معاف ہے اب بازو میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے چلا بہت بڑے آدمی مدرسے کے بڑے ذمہ دار بڑی ڈگری ہولڈر مفتی صاحب فلاں صاحب تو اب تو پوچھنا پڑتا ہے کسی سے اجازت ہے تب جب بتاتے ہیں تب ذرا دراصل خوش ہوتا ہے سننے والے کا یار مفتی صاحب کا تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ مجھے اجازت بھی ہے ہاں، ایک مفتی صاحب میرے یہاں آیا کرتے تھے اجازت نہیں تھی تو جب اجازت نہیں تھی تو کچھ کہتے نہیں تھے جب اجازت ہوگی تو کہنے لگا میرا پورا تعارف کرایا کرو میں سمجھ گیا حضرت میں پورا تعارف کراؤں گا تو تعارف کراتا تھا پورا پورا ان کو میں نے کہا یہ پڑھنا ہے ہر تاریخ بھائی رہتے ہیں مدینے پاک میں اللہ ان کو بہت اچھا رکھے بہت سے لوگ بیٹھے تھے تو حضرت نے پوچھا طارق بھائی نے آپ کو کس سے اجازت آپ کس کے خلیفہ ہیں انہوں نے کہا خلیفہ فلک ہیں اور بہت مذاق کرتے ہو جانتے ہیں ان کو بہت اندر سے خوش ہوں گے کہ ہم سب خلیفہ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تو پتہ چل جائے کہ سارے خلیفہ ہی جمع ہیں یہاں پر تو پوچھا سب سے آپ کس کے خلیفہ آپ کس سے سب سے پوچھ لیا تو خود خاموش رہے لوگوں نے کہا حضرت سب کو تو پوچھ لیا آپ نے آپ اپنا تو بتا نہیں بتاتے نہیں کس کے ہیں بولے میاں تمہارے شیخ اور تمہارے جتنے بیٹھے شیخ ان کا جتنا بڑا بھی رتبہ ہو جس سے مجھے خلافت ملی ہے اس کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں ہے میں اتنے بڑے کا خلیفہ ہوں تو لوگوں نے کہا اچھا سب کو بتائیے کون حضرت ہے کہ اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا ہمیں یہ خلافت اور خلافت ہاؤس سے جو نکل رہا ہے کتنا فتنا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ہے نا تو کھڑے ہو گئے بازو میں ہم آئی کے اور میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا کہ اب یہ کیا کہیں گے یہ کہیں گے ہماری دیرینا تمنا پوری ہوئی برسوں سے جن کا انتظار تھا آج وہ شخصیت ہمارے درمیان رونق افروز ہے آپ بھی دیکھنے اچھی طرح ماشاء اللہ یہ فلا بزرگ کے خلیفہ ہیں اور زندگی میں کتنے کام کر رہے ہیں ہم نے کہا آپ میرا تعارف کرانا چاہتے تھے جی میں کہا لائیے میں تعارف کراؤں گا میں تعارف کراؤں گا میں سترہ سال کی عمر میں بمبئی میں آیا تھا مجھے کچھ ایسے لوگ مل گئے تھے جو دو نمبر کا دھندا کرتے تھے انہوں نے ہمیں خوب اچھی جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دیا میں داڑھی موڑاتا تھا چھوٹا سا چھوکرا تھا لوگوں کو بےقوف بناتا تھا اور بےقوف بنا کر خوش ہوتا تھا جھوٹ بولنے کی یہاں تک عادت ہو گئی تھی کہ سچ بولنا اچھا نہیں لگتا تھا اور سچ سچ بولو یا جھوٹ بولو سب پتہ ہی نہیں چلتا تھا بس جھوٹ بولنا بےقوف بنانا یہ ہماری زندگی کا سیوا تھا اور تین سال اس میں گزر گئے تھے لوگوں کو بےقوف بناتے بناتے راڈو گھڑی باندھتا تھا اور امپورٹڈ کپڑے پہنتا تھا نشے میں تکبر کے نشے میں چور تھا تین سال تبلیغ والوں نے سمجھایا مجھے اللہ کے راستے میں چلو میں پوچھتا اللہ کا راستہ کیا ہے کبھی بولتا مرکز چلو میں بولتا مرکز کیا ہے وہ بےچارے تین سال مسکرا کر سمجھاتے رہے اور تین سال ہم شروع سے ان سے باتیں کرتے رہے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے ہم آپ کے سامنے وہ بیٹھے ہیں کیا ہے یہ کیا جھوٹی تعریف کسی کی منہ پر سچی تعریف بھی ہو تو شرعی حکم کیا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈالو یا نہیں ہے کھلے عام ہم سب مل کر شریعت کے خلاف مسجد میں مدرسے کی مسجد جہاں حضرت مفتی صاحب ہے جہاں حضرت خلیفہ خلفہ صاحب ہے وہاں ہم کریں گے ارے بولے یار شکیل تو پڑھا لکھا آدمی نہیں دوسرا مضمون بیان کر یہ سب چھوڑ دے مشاہد کے بارے میں کچھ مت کرے ارے اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھے معاف کرے میں نے شکیل کے بارے میں کہا تھا کہ شکیل ایسا ایسا کرتا ہے اور ابھی فتوا آیا ہے اور بہت ڈرانے کی چیز ہے بہت ڈرنے کی چیز ہے میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں میری بات کہوں تو آپ مجھ سے کہیے کہ تو غلط بولتا ہے فارش کو جلدی ایک طے کر لیا ہے دین پر ہمیں اتنا چلنا ہے اس کے آگے کی بات کرو گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے ہمارے محلے میں کیا ہوتا ہے وہ کریں گے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے جو میں نے شروع میں آپ کو ایک بات سنا دیا تھا اس کو پھر سن لیجئے اور اس کو میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں دیکھیے اگر نفس اکثر برائی کی طرف خواہش کرے اور اس پر شرمندہ بھی نہ ہو تو ایسے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ایسے نفس کے بارے میں بے شک نفس ریا وہ برائی کی طرف حکم کرنے والا ہے مگر جبکہ میرا رب رحم فرما دے ہاں؟ تو میرے محلے میں اتنا دکھاوا ہوا میرے محلے میں ایسا ہوا میرے معاشرے والے ناراض ہو جائیں گے میرے یہاں والے ناراض ہو جائیں گے ہمارے یہاں حضرت مولانا صاحب کرتے ہیں گالیاں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں مولانا صاحب دے دے تبلیغی صاحب دے دے خانقاہی صاحب دے دے ہمیں تو اس سے کوئی پرواہ ہوا نہیں ہے جتنی چاہے بکو لیکن حق بات کہوں گا کل قیامت میں دامن نہ پکڑا جائے یہ بات میری طرف سے نہیں حضرت مفتی محمد راشد راشد صاحب آزمی استاد دارالعلوم دیوبند دیوبند جانتے ہیں آپ لوگ یہ دیوبند کا فتوا ہے اور ان کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں پھر وما علینا اللہ بلاگ ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ اور آپ جانے آپ کا کام نہیں دوستو مومن کا کام یہ ہے انجانے میں کل تک برائی ہوئی آج بات پتا چل گئی کہ یہ غلط ہے تو مومن توبہ کرتا ہے اللہ غلط ہوگا اس لیے اس کو جملے کو سن لیجئے اور یہ پرچہ ہے جس کا نام ہے ختم تراوی پر اجرت کا شرعی حکم آج کل ماحول و معاشرے میں جو غیر شرعی چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ رواج پا رہی ہیں ان میں تراوی میں قرآن کریم سنانے کی اجرت لینے اور دینے کا مسئلہ بھی ہے غیر شرعی یہ بہت سننے کی بات ہے غیر شرعی اور غلط چیزوں کا وہ عموم جس میں اہل علم اور دیندار طبقہ مبتلا ہو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے ہے نا سر ابھی کے بعد ہو رہا ہے نا کون کر رہا ہے دیکھو میں نہیں لکھا ہوں یہ حضرت مفتی صاحب نے چھاپ کر بھیجا ہے میرے پاس اسے بانٹو اس کو تقسیم کرو اس کو لوگوں میں عام کرو بیچیں گے تو دس بکے گا اس سے اگر نہیں بکے گا تقسیم کریں گے تو ان سب لے جائیں گے بیچیں گے تو دس بکے گا اور تقسیم ہوگی تو سب لے جائیں گے آپ لے جائیے سب اس بچے کی طرف سے تقسیم ہو رہا ہے آپ لے جائیے اور ایک ایک دو دو چار چار لے جائیے دس دس لے جائیے پہنچائیے جہاں تک پہنچاتے ہیں لے جا کے گھر پہ رکھیں گے تو یہ ناجائز ہوگا آپ پہنچائیے نہیں پہنچا سکتے لا کے دوسرے دن واپس کر دیجیے مجھ سے نہیں ہوگا سنیے آج کل غیر شرعی اور غلط چیزوں کا وہ عموم غیر شرعی اور غلط چیزوں کا وہ عموم جس میں اہل علم اور دیندار طبقہ مبتلا ہو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے بد قسمتی سے تراوی کی اجرت لینے میں زیادہ تر یہی طبقہ مبتلا ہے حالانکہ اہل علم کا اجماعی فتویٰ ہے کہ تراوی میں قرآن کریم سنانے کی اجرت لینی اور دینی دونوں حرام اور ناجائز ہے چاہے شرط لگا کر لی جائے یا بغیر شرط لگائے لی جائے اور آگے اس میں سب لکھا ہوا ہے ارے بھائی نیٹ پر یہ ڈالی جا سکتی ہے کتاب تو ڈال دو نیٹ پر ڈالی جا سکتی ہے ڈالو لوگ جو نہیں کتاب پڑھ سکتے اور دور دور پڑھ لیں یہ کتاب وہاں بیچی گئی تھی پچھلے ہفتے تو بچے نے کہا بیس بکی تھی اتنے آدمی آئے اور بیس کتاب بکی تو ہم نے کہا بیٹا دے تو سب لے لیں گے بلکہ کہیں گے دو دے دو تو اچھا ہے تو تو کہہ دے کہ دس لے جاؤ تو اچھا ہے مگر بانٹنا اس لیے یہ وہاں رکھی رہے گی کیا اور بھی ہے کچھ لکھا ہوا ہاں، کہاں پر ہے یہ فتوا من گڑت نہیں ہے جو فتح دیے گئے اس میں یہ من گڑت نہیں ہے بلکہ قرآن حدیث سے فتح سے مستمبت ہیں اور استمبا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے اور بھی آگے بہت سے حفاظ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے قرآن تراوی میں سناتے ہیں صرف لالچی قسم کے حافظ پیسے لے کر سناتے ہیں یہ اطلاع عام نہیں اگر بالفرض فرض اطلاع عام مان لیا جائے تو ان کے یہاں نہیں عام اس لیے کہہ رہے ہیں یہاں تو اطلاع عام ہے وہ اپنے ماحول کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں لیکن یہاں تو عام ہے اگر بالفرض فرض عام مان لیا جائے تو اس کی وجہ سے احادیث کو ترک نہیں کیا جائے گا اور اسے جائز نہیں کہا جائے گا داڑھی مڈانا اطلاع عام ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جواز کا حکم نہیں دیا جائے گا اور حدیث کو ترک نہیں کیا جائے گا اس رسم کو ختم کرنے کی حتی امکان کوشش کی جائے اس پر اجر و ثواب ملے گا ناجائز کاموں سے لوگوں کو بچانا بلا شبہ اجر و ثواب کا کام ہے اوپر کی حدیث سے اس عمل کا ناجائز ہونا اور اس کا انجام بھی معلوم ہو چکا ہے وہ مال جو قرآن سنا کر لیا جائے لیا ہے وہ قطعی حرام تو نہیں ہے البتہ مال طیب نہیں ہے فوقا کرام نے اس کی تصدیق کو اس کے تصدق کو واجب کہا ہے کہ لے لیا ہے اگر غلطی سے تو اس کا صدقہ کیا جائے مفتی حبیب الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند اور دوسرے مفتی محمود حسن صاحب اور وقار علی صاحب اور مولانا علی مفتی صاحب نے مرتب کیا وہ اس لیے کتاب لیجئے اور اس کو عام کیجئے ایک چھوٹا سا کتاب کیا ہے اپنا روزہ خراب ہونے سے بچائیے کیا ہے اپنے رونے کی روزے کی اپنے روزے کی حفاظت کیجئے تو وہ بھی آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے اس کو لے جائیں اور ابھی سے گھر میں تعلیم کے طور پر گھر والوں کو سنا دیں اور خود بھی سن لیں وہ مفت میں نہیں ملے گا آپ کو آپ کے روزے کی حفاظت کرنی ہے تو پانچ روپے دے کر لے کے جائیے یار بڑے ہوشیار ہے دو کتاب کی قیمت ایک ہی میں نکالا ہوگا انہوں نے ہاں نکالا ہے آپ کا جی چائے لیجیے ورنہ مت لیجیے جائیے سبحان اللہ ہم گئی صبح اللہ ہم دکھا ارے بھائی ہاں ارے بات تو سنو سب کہاں بھاگے جا رہے ہو فوٹو تو دکھاؤ آپ حضرات کو معلوم ہے بہت سے لوگ اس محلے کے یعنی پنویل کے رہنے والے موجود ہیں کہ یہاں سے وہ جو کچھی محلے کی مسجد اور پہاڑا محلے کی مسجد وہ دو مسجدیں اتنی دوری پر ہے کہ یہاں کے کسی نمازی کو میں وہ نماز میں جاتے تو نہیں دیکھتا کچھ نمازی ایسے ضرور دکھائی دیتے ہیں جن کی جماعت چھٹ جاتی ہے تو وہاں جماعت کے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اسکوٹر سے پیدل تو بھی نہیں جاتے گاڑی سے جاتے ہیں وہاں سے یہاں کی طرف آپ چلے اور چلتے چلے جائیں پورن روڈ جو جا رہا ہے گوا روڈ ایئرپورٹ کی باؤنڈری کہیں بھی یہاں چلے جائیں کوئی مسجد نہیں ہے بلکہ ہمارے دوست آرکیٹیکٹ ہیں ابرار انہوں نے ابھی کل مجھ سے کہا کہ بابا کم از کم دو سو فیملی یہ یہاں سے سائی نگر تک میں رہتی ہوگی اور شاید تین سو بھی ہو یہ ابرار موجود ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں نے کہا اتنے اس کے علاوہ ہماری کالونی کے علاوہ اتنے مسلمان بستے ہوں انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا مسجد کا کوئی بھی مسجد نہیں ہے کہیں چھوٹی سی جگہ لے کر بلڈنگوں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے وہ شرعی مسجد نہیں ہوتی اس لیے شرعی مسجد نہ ہونے کی وجہ سے جب سے آیا ہوں ایک فکر غالب تھی اور بہت پریشان سا ہو رہا تھا بلکہ اندر سے تو طبیعت یہ چل رہی تھی کہ گھر منتقل کر دو بیٹھ کے کئی مسجد وہاں چلے جاؤ اس لیے کہ مسجد کے بغیر تم نماز کا مزہ ہی نہیں آتا مسجد تو مسجد ہی ہوتی ہے اور ایک دن اللہ سے رو کر مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے گھر میں بیٹھ کر کب تک تجھ سے تیرا سوال کروں گا تو تو تیرا ہی گھر بنوا دے تاکہ تیرے گھر میں بیٹھو تو تجھے غیرت آئے میرا بندہ مجھ سے مجھے مانگتا ہے تو تو انکار نہیں کرے گا اس لیے کہ جب تیرے گھر میں سوال کروں گا قبول اس سے زیادہ قریب ہے مانگنا کیا اللہ دیتے ہیں تو دینا بھی چاہتے ہیں الحمد للہ طے ہو گیا اللہ کا احسان ہے یہ مل گیا اور چونکہ بڑی قیمت ہے آپ جانتے ہیں جو قیمت چل رہی ہے کوئی چھوٹی قیمت تو ہے نہیں ہے لیکن علاقے میں آپ دیکھ لیجئے کیا قیمت چل رہی ہے اتنا بڑا اماؤنٹ اس کے خریدنے کے لیے اور اس کو بنانے کے لیے میرے پاس تو نہیں ہے میں کہاں سے لاؤں گا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دو پیمنٹ کر چکا حالانکہ چھوٹا سا پیمنٹ نہیں ہے بڑا پیمنٹ ہے لیکن کیا کرے دوستوں نے دیکھا کہ اس پر بہت بوجھ ہے رونا دھونا شروع کر دیا ہے تو قرض کی شکل میں لوگوں نے میرے پاس پیسے بھیج دیے کچھ پیسے تو چندے کے آئے لیکن وہ دس پرسینٹ کے اور ایک پرسینٹ بھی ابھی نہیں ہے ڈھائی پرسینٹ ہوگا ڈھائی تین پرسینٹ ہوگا جو چندے کا آیا ہوگا تین پرسینٹ ہوگا تین دو نیچے برابر اتنا ہی ہوگا پانچ پکڑ لیجیے آپ تو پیمنٹ ہنڈریڈ پرسینٹ کرنا ہو اس سے پانچ پرسینٹ اگر آئے تو کام کیسے چلے گا دو قسطیں دے دی گئی ہیں ایک قسط ابھی باقی ہے کام تو اللہ کے گھر کا ہو کر رہے گا ہاں رلایا اس نے مانگنے کی توفیق اس نے دیا جب طبیعت پہ زیادہ اثر ہونے لگا تو اطمینان بھی اس نے دلا دیا کام میرا ہے میں کرا دوں گا اس لیے کوئی حصہ لے لے مسئلہ بڑا ٹیڑھا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بابا کو مال کی کیا ضرورت کہتے ہیں بات کرتا رہے بڑے شکیل بھائی تو ہے ان کو مال کی کیا ان کے تو بہت مرید ہیں کتنے مرید ہیں ایک بادشاہ نے اعلان کیا دودھ کی ضرورت ایک تالاب بنوایا ہر ایک نے سوچا بادشاہ نے مانگا ہے تو سب اچھے دودھ ڈالیں گے تو سب نے لا کے پانی ڈالا تو صبح دیکھنے گئے تو دودھ تو تھا ہی نہیں پانی تھا ایسے ہمارے پاس چندے کی شکل بنی ہے اور بحث کیسے کرتا ہوں ایک بات آپ سن لیں میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا مجھے دبئی جانا پڑتا تھا امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے دبئی لیگل سمجھا تھا ہاں بھائی دو نمبر کا نہیں تو وہاں میرا بیان بھی ہوتا رہا مسجدوں میں تو ایک بڑا سیٹ اس نے مجھ سے کہا بیٹھ کرو اور ہدیہ بھی مجھے دیتا تھا اور میرے مکاتب میں چندے بھی بھیج دیا کرتا تھا کبھی کبھی کچھ اس کا موڈ ہوتا تھا تو جب اس نے کہا بحث کرو تو میں نے کہا ایک شرط پر کریں گے کہ نہ ہم تم سے مکتب کے چندہ مانگیں گے اور نہ تم کو تم ہم کو ہدیہ دو گے مکتب کا چندہ دینا چاہو تو دے دینا ہدیہ آج سے بند ہو جائے گا اس لیے تم سیٹ اپنی اصلاح کے لیے بیت ہو گے اور جب تم بیت ہو گے ہم تم کو ڈانٹیں گے غصہ کریں گے ماریں گے تو تم بولو گے اتنا بڑا ہدیہ دیتا ہوں تو ہدیے سے تو اصلاح ہونے کی نہیں اس لیے ہدیہ نہیں دو گے تو بیت کروں گا ڈیڑھ سال تک وہ آدمی سوچتا رہا کتنے سال تک ڈیڑھ سال کے بعد کہا بھائی سب منظور ہے میری اسلام ہو تو جائے تو ایسا ٹیڑھا پیر جو مریض بڑے کو بناتے ہو دے کے ہڈیا نہیں دو گے تو اس کو چندہ کہاں سے آئے گا گھر کا بھائی بڑے بڑے مریض کہتے ہیں آپ آپ حضرات کچھ مل کر کریں اپنے اپنے سرکل میں یہ بات چلائیں اور تھوڑا تھوڑا جمع کریں اب جب ہم اعلان کرتے ہیں تو سب سے پہلے نگاہ بڑے بڑے سیٹ پر جاتی ہے سوچ رہے ہوں گے وہ فلا سیٹ سے کہوں گا وہ فلا سیٹ سے کہوں گا نہیں بھائی اپنے گھر کی سیٹانی سے کہیے اپنی بیوی سے ایسا ہے تو کیا دیتی ہے اور آپ کچھ طے کر لیجیے تاکہ آپ بتائیے کہ میں تو اتنا دے رہا ہوں پھر گھر کے بالغ بچوں سے کہیے بچیوں سے کہیے تم بھی دو ہمیں پتا نہیں کچھ بچیوں نے زیورات بھیج دیے یہاں پر کوئی سنار ایسا جس کی پہچان والا ہو جو زیور خرید کے ہاں؟ بات ہو گئی بتا رہے ہیں تو تھوڑے سے زیور آئے بہت نہیں تھوڑے جائے تو اس طرح سے کچھ ترتیب بنا کر چندہ مانگیے چھوٹوں سے مانگیے دس روپے والے سے مانگیے ایک روپے کوئی دیتا ہے ایک روپے والے سے مانگ لیجیے آپ اتنے سو آدمی بیٹھے ہیں آپ نے طے کر لیا میں سو آدمی سے مانگا گا آپ کچھ ہزار طے کر کے لے کر آئیں گے پھر بعد میں آپ بڑوں کو بھی دیکھیے آپ کے یہاں بڑا کون ہے کون دے گا تو اس لیے تھوڑی سی فکر لے کر جائیے گھر تو اللہ کا ہے بن کر رہے گا انشاءاللہ اللہ یہ اس کا ابھی ہم نے جلدی جلدی میں ہمارے ابرار کو اچھا اللہ رکھے ابرار آرکیٹیکٹ یہ بیچارے کو عمرے کے لیے جانا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمرے کو قبول فرمائے آسانیاں سہولت کر دے اور اتنا رات دن ایک کر کے کام کیا کہ اور اس نے پرسپیکٹو بنانے والے نے بھی اتنی جلدی کام کر کے دیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے یہ دیکھ رہے ہیں مسجد کچھ خوبصورت نظر آ رہی ہے آپ کو ہاں؟ یہ دیکھیے آپ بھائی ایک فوٹو دو تم لو اس میں چار فوٹو ہے یہ دیکھیے اب یہ الگ الگ اس سے کلر بنائے گئے ہیں اور ابھی تو اس کو اور بھی خوبصورت لیکن کم خرچ والی بنانا ہے آرکیٹیکٹ تو اپنے حساب سے کہیں گے کہ اس میں کانچ لگائیں گے فرنٹ میں تو جالی لگی ہے نا یہ اگر یہ کانچ لگا دیں گے تو بہت خوبصورت ہو جائے گا تو میں نے کہا بھائی کانچ پانچ سو روپئے فٹ ہے اور جالی پچاس روپے فٹ ہے تو کون سی لگائی جائے تو خوبصورت تو پانچ سو سے لیکن کیا نماز خوبصورت ہو جائے گی نہیں ہوگی نا تو اس سے بھی کام چل جائے گا بارش سے سیدھے نہیں آئیں گے ایک مسئلہ اگر یہ ہوتا کہ آپ چندہ دے دیتے اور ہم بنا دیتے اور ہمارے لیے بھی اجر ثابت ہوتا تو ایسا نہیں ہے آپ نے چندہ دے دیا آپ کا اجر تو ثابت ہو گیا لیکن اگر ایک اینٹ ایسی جو لگانا نہیں چاہیے تھا میں نے لگایا تو میری پکڑ کیا ہے میں تو بہت ڈر گیا میں نے کہا یہ کیا کام شروع کر لیا میں نے کوئی ذمہ دار کھڑا ہو جاتا جو کرا دیتا میری جان چھوٹ جاتی کہ جس کی ضرورت نہیں ہے مسجد میں اور وہ لگایا اور بنایا تو آپ کو تو اجر ملا میرا کیا ہوگا اس لیے اس کی دعا کیجیے ایسی مسجد جس کے بنانے سے اللہ خوش ہو جائے اور کسی مخلوق کا ہم پر حق نہ نکلے ایسی مسجد بنوائے ایک بات دوسری بات یہ بلڈنگ بنا کر تجربہ ہو گیا کہ کبھی کبھی کوئی بنی ہوئی چیز کو اس لیے توڑا جاتا ہے کہ اس کے توڑنے سے جب ہم ایسا بنائیں گے تو جو نفع ابھی مل رہا ہے اس سے زیادہ ملے گا جیسے آپ نے دیکھا یہاں لگی ہوئی ٹائلس توڑ دی گئی تو میں نے ساجد سے کہا ساجد میری طرف سے وسیعت ہے اگر کل بھی مر جاؤں تو بابا کا خیال رکھنا میری میراث میں جو بچے گا میرا حصہ میں بچوں سے کہتا ہوں ایک تہائی تو میرا ہے تو اس میں ایسی چیز مسجد میں جو بنائی گئی بننے کے بعد خیال ہوا کہ اسے توڑنا چاہیے ایسے نہیں ایسی ہونی چاہیے تو یہ بننے کا خرچ تو چندے سے ہو گیا لیکن اب توڑنے اور واپس بنانے کا خرچ شکیل کے مال سے لیا جائے گا چندے سے نہیں لیا جائے گا اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر میں اس لیے بنوا رہا ہوں کہ میری آخرت بنے اس لیے نہیں بنوا رہا ہوں کہ اللہ کا گھر بنے نہیں نہیں اللہ کا گھر بنے میری آخرت کیوں ادھر ہے اس لیے مال تو آپ ایسے کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں جس کی آپ نے نیتیں سن لیا باقی اس کی دعا ضرور کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی بنوائے جس میں مخلوق کا کوئی حق مجھ پر نہ نکلے اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے ٹھیک ہے سبحان اللہ بحمد ہی اللہ